جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کے فضائل میں عرض کر چکا اور تمام صورتوں کے ملے جلے مضامین ہیں اور جب آدمی بڑی گہرائی کے ساتھ سوچ کر کے پڑھتا جائے تو بس ہر صورت کے ساتھ ایسا لگے گا کہ جہاں وہاں بات ختم ہوئی تھی نئی صورت میں وہاں سے شروع ہوئی پیچھے بات ختم ہوئی نئی جگہ سے شروع ہو گئی بات یہاں ختم ہوئی کہ وہی کرنے کے تین طریقے ہیں جن کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندوں سے کلام فرماتا ہے وہ قزا علی کا اور انہی طریقوں سے آپ کی جانب بھی وہی کی گئی اور اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ جب تک آئی نہیں تھی تو تفصیلات سے آپ بھی واقف نہیں تھے اور دوسرے مقام کو فرمایا کہ آپ بھی کبھی خیال نہیں کرتے تھے کہ قرآن جیسی کتاب عطا کی جائے گی مگر عطا کی گئی نئی سورت شروع ہوئی کتاب کے تعارف سے ہاں جی وہ کتاب آ گئی قرآن عربی یا آئی بھی عربی زبان میں لعلکم تاقلون تاکہ تم سمجھ سکو پیچھے دین کو پیش کر کے فرمایا گیا انسانوں کے دو طبقے ہیں ایک وہ خوش نصیب جو دین کو قبول کر رہا ہے اور دوسرا وہ بدقسمت طبقہ جو اندھیروں میں رہنا چاہتا ہے اندھیروں کے پجاری یہ کوشش کریں گے کہ روشنی والوں کی روشنی بھی گل ہو جائے اور وہ بھی اندھیرے میں رہیں اس صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا کہ ان کی اس چاہت کی وجہ سے کیا ہم اپنی کتاب روک لیں گے اندھیرے کے پجاری چاہتے ہیں کہ نہ آئے روشنی تو کیا ہم روشنی کے طلبگاروں کو بھی روشنی نہیں دیں گے روشنی کے طلبگاروں کو روشنی ملے گی ان کے انکار اور اعراض کرنے کی وجہ سے اس روشنی کو بند نہیں کیا جائے گا وہاں مسئلہ پیش آیا تھا کہ پھر نافرمانوں کو روزی کیوں ملتی ہے وہاں کچھ جواب دیے گئے اور میں نے کہا تھا کہ اس کی تکمیل اس صورت میں کی جائے گی اس میں جواب دیا گیا کہ ان کے تو سونے کے چھت سونے کی کھڑکیاں اور سونے کی کرسیاں ان کو دے دی جاتی لیکن ایک خاص وجہ ہے جس وجہ سے نہیں دی گئی وہ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں پھر امن و امان نہیں رہے گا پھر فساد وقع ہو جائے گا دنیا کے حالات بگڑ جائیں گے اس وجہ سے ان کو نہیں دی جاتی ورنہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ فرما برداروں کو دے اور نہ فرمانوں کو محروم کر دیا جائے دنیا چیز ہی کیا ہے اس کی کیا قیمت ہے اللہ کے ہاں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر کے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلیوں کا واقعہ بیان کر کے احساس دلایا جائے گا کہ جو کچھ آج کے مشرق کر رہے ہیں پہلے نافرمان بھی یہی کرتے تھے اور میں یہ بھی عرض کر چکا کہ دوسرے نمبر پر آبادی کے لحاظ سے عرب کے اندر یہودی تھے اور تیسرے نمبر پر عیسائی تھے تو ان کو تو مخاطب کرنا ہی تھا ان کو یاد دلانا ہی تھا ان کو گویا یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ مشرق نہیں مانتے تو جاہل ہیں ان سے گلا نہیں تم نہیں مانتے ہو جو پڑھے لکھے ہو جو سمجھدار ہو اور پھر نہیں مانتے ہو یہ سورت کا موٹا سا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم حا حمید مجید تعریفوں والا ہے بزرگی والا ہے اس کے نام سے شروع ہوتا ہے اس کی حمد اور اس کے مجد اس کی بزرگی کا تقاضا ہوا اس نے انسانوں کو کھانے کے لیے جہاں انتظام کیا وہاں ان کے لیے سیدھے راستے کا انتظام کیا جو گزشتہ صورت میں مضمون تھا اسی کی تکمیل انسانوں کو کھانے کے لیے رزق کا انتظام کیا تو ان کے لیے سیدھے راستے کا انتظام کیا جس کے لیے انسان پیدا ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سارے انتظام ہوں مگر وہ کام بتائے نہ جائے جس کے لیے انسان آیا اس دنیا کے اندر ول کتاب المبین کتاب مبین کی قسم واضح کتاب کی قسم روشن کتاب کی قسم کھلا کتاب کی قسم انا جانا قرآن عربیہ ہم نے اس کو عربی زبان میں پڑھا جانے والا قرآن بار بار پڑھی جانے والی چیز بنایا اگر قسم کا وہ ضابطہ جو میں نے عرض کیا تھا تین باتیں وہ رکھی جائیں تو یہاں پھر کتاب مبین کا لفظ لفظ کہہ رہا ہے انا جالنا ہوں قرآن حربیاں ہم نے ہی اس کو عربی زبان کی پڑھی جانے والی چیز بنایا ہم ہی نے بنایا کسی دوسرے نے نہیں بنایا ہم ہی نے اس کو نازل کیا لال تعقلون تاخیر تاکہ تم سمجھ سکو اور عربی کے دو مفہوم میں نے عرب کیے تھے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے مخاطب عرب تھے اس لیے عربی زبان میں بھیجا اور دوسرے عربین کے معنی واضح زبان میں صاف صاف زبان میں اور تیسرے عربین کے مفہوم میں عرض کر چکا وہ یہ کہ دنیا کی زبانوں میں عربی ہی اس کے لائق تھی کہ وہ پروردگار کے منشا کو ادا کر سکے اور وہ انسانوں کو دین کی باتیں کھول کھول کر کے سمجھا سکے روحانیت کی باتیں باقی زبانوں کے اندر وہ وسعت نہیں تھی اور وہ انسان کو کیسے معلوم ہوتا ہے جن جن لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے اس کی تفسیر کرنے اور اس کے مضامین کو الفاظ تو ممکن نہیں ہے اس کے معانی کو ترجمہ تو معانی ہی اس کے مفہوم کو دوسری زبانوں میں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ واقعات باقی زبانوں کا دامن تنگ ہے قرآن جو کہنا چاہتا ہے ذرا ذرا فرق کے ساتھ اتنے فرق کے ساتھ الفاظ ہیں ہی نہیں زبانوں میں کس زبان میں ادا کریں گے کسی زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو قرآن پاک کہنا چاہتا ہے اس لیے عربی میں ہی نازل ہوا آپ ام القرآن والے ہیں سینٹرل بستی والے ساری دنیا کے لیے قرآن آیا ہے مگر یہ تقاضا ہے کہ عربی میں ہی آئے عربی ہی پوری دنیا کی رہنمائی کر سکے گی عربی میں ہی پوری دنیا میں پہنچایا جا سکتا ہے دوسری کوئی زبان یہ مرکزیت کا مفہوم ادا نہیں کر سکے گی مرکزیت کا کردار ادا نہیں کر سکے گی انا جاننا ہوں قرآن عربیہ ہم نے اس کو عربی زبان میں پڑھی جانے والی چیز بنایا تاکہ تم سمجھ سکو وہ لدینہ اللہ علیہ حکیم اور بے شک یہ ام الکتاب میں اصل جو مرکزی کتاب ہے کتابوں کی ماں لوہے محفوظ میں لدینا ام القرا کی طرف آ رہی ہے اور کہاں سے آئی ہے بھی ام الکتاب میں کتابوں کی ماں لوہے محفوظ میں ہمارے نزدیک لعلی حکیم بلند مرتبہ کتاب ہے حکیم بڑی مضبوط کتاب ہے کل ہم پڑھ چکے مضبوط کی بات لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی اس کا اندر کا ایک اتنا زبردست انداز ہے کہ باطل اس میں گھسی نہیں سکتا اس کو تبدیل کرنا چاہے نہیں کر سکتا لدینا لعلی حکیم ضرور بے ضرور لعلی بلند مرتبہ ہے حکیم حکمت والی ہے اتنی بڑی کتاب اور مکہ کے مشرقین کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے تو ان کے نہ کہنے پر کیا ہم اس کتاب کو روک دے نازل کرنا عنکم الذکر ذکر تم کنتم قوما مسرفین ترجمے کے لحاظ سے آئے ذرا مشکل غور افن عظریب تو کیا ہم پھیر ان کم تم سے یعنی اس کو نازل کرنا روک لے بند کر لیں نم سکو نظری بو کا ترجمہ کیا عربی والوں نے کیا ہم روک لیں اس کتاب کو الذکرہ نصیحت کو اس قرآن کو ذکر اس کا نام بھی ہے ایک اس کو روک لیں سب اس بات سے اعراض کرنے کی وجہ سے مفول لہو اس بات سے اعراض کرنے کی وجہ سے کن تم قوم مصرفین کہ تم لوگ ہو حد سے نکل جانے والے لوگ حدوں کو کراس کر گئے ہو نہیں مانتے ہو تو آدمی سوچتا ہے بے قدرے انسان کو دے کر کیا فائدہ فرمایا تم بے قدرے ہو مگر تمہارے بیچ میں ہی قدر والے بھی ہیں ان کی قدر کا تقاضا ہے کہ ان کو روشنی نصیب ہوگی اندھیرے کے پجاری الو ہزار کوشش کرے کہ رات لمبی ہو جائے رات لمبی ہو جائے دن نہ آئے تو کیا الو کی وجہ سے سورج نہیں طلوع ہوگا اور روشنی کے طلبگاروں کو روشنی نہیں ملے گی شاید بات سمجھے آپ الو نہیں چاہتا ہے چمگادڑ نہیں چاہتا ہے کہ صبح ہو جائے اس کے لیے تو رات میں مزہ ہے تو کیا ان چمگادڑوں کی وجہ سے اور الو کی وجہ سے رات لمبی کر دی جائے گی اور سورج کو نہیں طلوع کیا جائے گا سورج طلوع کیا جائے گا رات ختم ہوگی اس لیے کہ کچھ روشنی کے طلبگار ہیں اس قرآن کو ہم نہیں پھیریں گے ہم نازل کریں گے افنظری وان ربان کو ذکر تو کیا ہم پھیر دیں تم سے قرآن کو ذکر کو اس بات سے اعراض کرنے کی وجہ سے کہ تم ہو حدوں سے نکلنے والے لوگ وہ کم ارسل نام نبی الْأَوَّلِينَ اور کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے کتنے ہی بھیجے ہم نے انبیاء میں سے فی الاولین پہلے لوگوں میں ان کے ساتھ بھی لوگوں کا یہی معاملہ تھا کیا معاملہ تھا اسی طرح وہ بھی روشنی لے کر آئے اندھیرے کے پجاری نہیں چاہتے تھے کہ دنیا میں روشنی آئے یاتیہم من نبی الا کانوا به تحسیون اور نہیں آتے تھے ان کے پاس کوئی بھی نبی مگر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے لوگ ان کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بناتے تھے مگر اس کے باوجود کیا ان کے اوپر اللہ کا کلام نہیں آیا اللہ کا کلام آیا فرعون کی وجہ سے کیا تورات کو روکا جائے گا بنی اسرائیل کی وجہ سے کیا انجیل کو روکا جائے گا نہیں نافرمانوں کی وجہ سے روشنی سے انسانوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے پھر ہوگا کیا اشد بادشاہ مثل الاولین جب روشنی آتی ہے تو بڑے بڑے اڑیل قسم کے لوگ میدان میں آتے اکڑ جاتے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے پھر اس روشنی کو بچھانے کے چکر میں ہوتے پھر ہم ان کو مٹا دیتے صفحے ہستی سے ہٹاتے ہیں تم ایسے ناسور ہو تم ایسے کینسر ہو کہ تمہارا کاٹ لینا ہی مناسب ہے انسان کے اعضا میں سے ایک عزم خراب ہو جائے اس کو کینسر ہو جائے اس کے کاٹنے میں فائدہ ہے پھر ایسے لوگوں کو کاٹا جاتا ہے فاہلکنا تو ہم نے ہلاک کیا اشد منہم بدشاہ جو ان میں زیادہ تھے سخت پکڑ کے اعتبار سے بڑے اڑیل قسم کے بڑے طاقتور ان کو ہم نے کہا وہ تمہارا تھا وہ مزہ الاولین اور گزر چکی ہیں پہلے لوگوں کی مثالیں قوم عاد اور قوم سمود ان کو دیکھ لو حالات کیسے تھے اس میں اشارہ تھا کہ تمہارے بھی جو زیادہ ہی آکر خان ہیں نہیں مانیں گے ان کو اب ہٹایا جائے گا ان کی گردنیں توڑنے کا نمبر آ گیا اور آیا ولا انسان تہم ہوں اور عجیب قسم کی ان کی اکڑ ہے کیا ان کو انوکھی بات کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو ان کے مالک کا تعارف کرایا جا رہا ہے حالانکہ یہ منکر نہیں ہے اس مالک کے ان سے پوچھو ولا انسان تہم ہوں خلق السماوات ان سے آپ اگر آپ سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور کس نے پیدا کیا زمین کو لَيَقُورُنَّا تو ضرور بال ضرور کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ اللہ العلیم پیدا کیا ان کو اس ذات نے العزیز جو غالب ہے العلیم جو جاننے والا ہے لَكُمُ مَحْدَى وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش وَجَعْلَ لَكُمْ فِيَا سُبُولَ اور بنایا تمہارے لیے زمین میں راستے یہ راستے بھی اللہ کی نعمت ہے میں تعارف کرا چکا دنیا میں آج اتنی ترقی ہوئی مگر آج بھی راستے وہیں سے نکلے جہاں سے قدرتی طور پر پروردگار نے راستے رکھے ہوئے تھے اگر وہ یہ درے نہ رکھتا ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے جڑنے کے لیے تو انسان کیسے جڑتے ایک علاقے والے دوسروں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ ادھر بھی کوئی مخلوق رہتی ہے لال نہ تحت تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکو جس مالک نے زمین میں تمہارے لیے راستے رکھے تو کیا اس نے تم کو سرات مستقیم وہ سیدھا راستہ نہیں بتایا جس سے تم اس مالک تک پہنچ سکو نزل من السماء ماء اور وہ جس نے اتارا اوپر سے پانی بقدر ایک خاص مقدار کے ساتھ عرض کر چکا کتنی مقدار اتنا نہیں کہ سب ڈوب کے مر جائیں اور اتنا نہیں کہ زمین خشک ہو جائے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنا فانشرنا بھی بلدتم بندم تو انشرنا پھر ہم نے زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے سے مردے شہر کو کذالک تخرجون اور انسانوں اسی طرح تم کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس حقیقت کو تم تسلیم کرتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ تو کتاب نے کون سی تم کو بالکل نئی بات بتا دی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وہ جس نے پیدا کیے جوڑے کلہا سارے کے سارے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ کی وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ اور جس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں میں وَالْأَنْعَامِ اور چوپائیوں میں سے مَا ایسے چوپائے مَا تَرْكَبُونَ جن پر تم سواری کرتے ہو لِتَسْتَوُ عَلَى ظُهُورِهِ اس لیے تاکہ تم اچھی طریقے سے بیٹھو ان کے اوپر عَلَى ظُهُورِهِ ان کی پیٹھوں پر ان کی پشت پر وہ مالک الملک کتنا مہربان اس نے تمہارے لیے زمین بنائی آسمان بنایا زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے زمین میں تمہارے لیے سبزیاں اور کھیتیاں اور کھانے کا انتظام کیا پھر تمہارے لیے سواری کا انتظام کیا تاکہ ان سواریوں کی پشت پر تم بیٹھو تم تذکرو نعمت ربکم پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو تصور کی دنیا میں دیکھو میرے مالک کا کتنا کرم ہے میں جانور پر سوار ہوں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ مجھ پر سوار ہوتا اس مالک نے میری سواری کے لیے اتنا انتظام کیا یہ جانور پیدا کیے یہ دوسرے آلات پیدا کیے ادھر تم جب تم اچھی طریقے سے بیٹھ جاؤ ان پر وتقول اور پھر تم کہو اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کہو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اللہ هذا جس نے مسخر کیا جس نے تابع کیا اس کو ہمارے لیے اگر اللہ کی دی ہوئی چیز ہے براہ راست جانور تو یہ شکر ادا کرو کہ اس نے اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا اونٹ جیسا طاقتور جانور اور میں اس کی پشت پر بیٹھ کے چلتا ہوں ایک ٹکر مارے میرا کام کر دے تمام لیکن اس نے اس کو ایسا مجبور کر دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی پشت پر بیٹھتا ہے اور یہ چلنے کے لیے مجبور ہاتھی کی پیٹ پر بیٹھ جاتا ہے یہ انسان اور تو اور یہ تو جنگل کے درندو پر بھی بیٹھ جاتا ہے اس نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور وہ چیزیں جو انسان بناتا ہے جہاز بناتا ہے گاڑیاں بناتا ہے اس پر بیٹھو پھر شکر ادا کریں مالک کیا تو نے احسان کیا ہمیں وہ دماغ دیا کہ پرندے اڑتے ہیں فضا کے اندر ان کو محنت لگتی ہے مشقت پڑتی ہے وہ دوڑتے ہیں زمین کے اوپر ان کو محنت سانس پھولتا ہے تو نے ہمیں طاقت دی عقل دی دماغ دیا کہ ہم نے یہ چیزیں بنا دی ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں یہ خود دوڑ رہی ہیں سخر لنا هذا ان کو تو نے ہمارے لیے مسخر کیا وما كنا له مقرنين اور ہم نہیں تھے ان کو مقرنین تابع کرنے والے ہم نہیں تھے ان کو اپنے ماتحت کرنے والے اقرن یقرن اقران قریب کرنا اور مجبور کر دینا ہم اس کو اپنی طاقت میں لانے والے نہیں تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور جب سواری پر بیٹھو تو تم یہ دعا پڑھو اس لیے سواریاں دیں کہ تم یاد رکھو کہ سواری پر بیٹھ کر کے انسان اپنے گھر پہنچتا ہے انسان منزل پر پہنچتا ہے ایک اور منزل بھی ہے وہاں بھی جانا ہے وہ کون سی منزل ہے وہ انا بنا لمن کلیبون بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لمن کلیبون ضرور ضرور پلٹ کر جانے والے وجالو لہو من عبادی جز آ یہ سب کچھ مالک الملک نے دیا مگر اس کے باوجود انہوں نے انسانوں کو اس کے لیے حصہ بنا دیا وجالو اور بنایا انہوں نے لہو اللہ کے لیے من عباد ہی اس کے بندوں میں سے جز ان حصہ حصہ مطلب بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے اولاد اپنے والدین کا حصہ ہے ان کے جسم کا ٹکڑا ان کے جگر کا ٹکڑا انہی کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے تو جنہوں نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو نوز باللہ ان کو اللہ کا حصہ نہیں قرار دیا اللہ کے کا حصہ قرار دے دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں جس طرح باپ کی بیٹی اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے تو کیا یہ اس کا حصہ نہیں ہوئے ان الانسان لکفور لکفور مبین بے شک انسان بہت بڑا ناشکرا شکرا کھلا ناشکرا ہے اس سے بڑا کیا کیا ناشکری ہوگی کہ پیدا اللہ نے کیا لیکن وہ ادھر سے کہتا ہے کہ جو تیری مخلوق ہے وہ تیرا حصہ بھی ہے حصہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا حصہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی مانا حصہ مکہ کے مشرقین نے فرشتوں کو مانا لیکن میں نے فرشتے اس لیے کہا کہ یہاں آگے تذکرہ فرشتوں کا ہے آگے تذکرہ مکہ کے مشرقین کا ہے ان کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا اللہ اکبر باپ بیٹی باپ کا حصہ نہیں ہوتی ہے جسم کا اتخذ مما یخلق بنات کو بنا کیا بنا لیا انہوں نے مما کیا بنایا پروردگار نے اس مخلوق میں سے یخلق کو جس کو وہ پیدا کرتا ہے اس مخلوق میں سے کسی کو اس نے بیٹیاں بنا لیا اپنا ہے اس کی مخلوق پیدا کی ہوئی خالق اور مخلوق کا رشتہ اور باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک جیسا ہوتا ہے ان ان میں سے کسی کو بیٹی بنا دیا اور سبحان اللہ اگر اولاد اللہ کی ماننی تھی تو مانا کس کو بیٹیوں کو اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں اسی کو کیا کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو کہ جو اپنے لیے نا پسند وہ اللہ کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ اور جو اپنے لیے پسند وہ اپنے کھاتے میں افاطہ کم رب حکم بل بنی کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے حالانکہ بیٹی جس کو اللہ کی قرار دیا اور اللہ کے حصہ قرار دیا اس کا ہے بیٹی کی ان کے ہاں کیا قیمت ہے وَإِذَا خُشِّرَ أَحَدُهُمَا أَحَدُهُمْ اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیما اس چیز کی ضرب الرحمن مثلا جس کی پیش کرتے ہیں رحمان کے مشابہ قرار دیتے ہیں جس کو مثل کے معنی سب نے مشابہ کیا یہاں جس کو پروردگار کے جیسا قرار دیتے ہیں یعنی بیٹی فرشتے وہ پروردگار کا حصہ اس کے مشابہ قرار دے دیے جن کو اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں رحمان کے لیے یا دوسرا ترجمہ کی بطور مثال وجہ مسودا تو دن بھر رہتا ہے اس آدمی کا منہ کالا جب اس کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جو وہ اللہ کے لیے بیان کرتا ہے اور اللہ کے مشابہ قرار دیتا ہے اللہ کے ساتھ قرار دیتا ہے اس کے حصہ قرار دیتا ہے جب اس کو کہا جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے جو اللہ کیا کہہ رہا تھا وجہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مثبت کالا ہے اچھا بیٹی ہو گئی دوسری بھی بیٹی اچھا تیسری بھی بیٹی او اور کچھ نہیں رہا ہے اور پھر کیا کیا بے حیائی کی اور گندی باتیں کہتے تھے وہ وہ ہوا قزیم اور وہ اندر اندر ہی گھٹتا جاتا ہے ہائے کیا کروں زندہ رہنے دوں مار دوں اس کو ہم یہ دس تو آپ بیٹی قرار دیا فرشتوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے پروردگار کا اس کو حصہ بنا دیا تو جن لوگوں نے یہ کہا نعوذ باللہ خاکم بدہن کیسا سوچ کہ پروردگار ایک نور تھا اس کے دو ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا نعوذ باللہ حضور بن گئے اور ایک ٹکڑا اللہ رہا تو کیا وہ اس سے بدتر مشرق نہیں ہوئے یا تو فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تو کہا تم نے اس کو اللہ کا جز قرار دے دیا تو جنہوں نے کہا نہیں وہ ایک ٹکڑا ایک نور تھا اس کے دو حصے ہوئے ایک حضور بن گئے ایک وہ نور باقی رہا اللہ رہا اور پھر کہتے ہیں جب معراج میں گئے تھے تو ازل کے بچھڑے گلے مل رہے تھے وہ گویا بچھڑے تھے تھے اکٹھے جڑواں تھے ازل کے بچھڑے گلے مل رہے تھے تو نوز باللہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا لیکن سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے یہ یہ کہہ کر کے کہ ہم تو یہ سب کچھ عشق میں کر رہے ہیں واہ سبحان اللہ مکہ کے مشرق تو مشرق ٹھہرے اور اس کو مشرق کہنا جرم ہو جائے اس سے بدتر اس سے یہ بدتر شرک ہے اب میں نے شف اللہ اور یہ کس نے کہا تم کو کیا قرآن بتا رہا ہے حدیث بتا رہی ہے کچھ نہیں بتا رہا ہے کہتے ہیں بس یہ عشق کی باتیں یہ تم تھوڑی سمجھ سکتے ہو اب میں غیر مبین اللہ کی بیٹی قرار دیا کس کو جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اور پھر اس میں کچھ کمزوریاں بھی ایسی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ منسوخ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کون اب یہ جالو نہ ہو او اوا اور کیا یہ پیچھے جڑے گا وہ جالو وہاں اس کے ساتھ کیا اس کے باوجود اس کو اللہ کی کا حصہ قرار دیتے ہو میں یونشو فی فلحلیہ جو پرورش پاتی ہے یونشو جو پلتی ہے فی الحلیا زیور کے اندر جس کو زیور کی جھنکار میں ہی دل لگتا ہے اس کی وہ اپنی کمزوری ہے وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی وہ فی الخصام غیر مبین اور بات کرنے میں وہ واضح کرنے والی نہیں ہے غصے میں جنجلا جاتی ہے اس سے صاف بات کہی نہیں جاتی حالانکہ حق پر ہوتی ہے لیکن اپنا مقدمہ ثابت نہیں کر سکتی اور شور چلاکی اور مکاری کے ساتھ مرتب کر کے سیٹنگ کر کے باتوں کو اس کے مقابلے میں جیت جاتا ہے جس کے اندر یہ کمزوری بھی ہے اس کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے ہو وجال عِبَادُ الرحمن اناسا اور تیسری بات یہ تمہیں کیسے پتا چلا فرشتے بیٹیاں ہیں یہ پیچھے بھی اتشہد خلق کیا تم ان کی پیدائش کے وقت میں موجود تھے وہ اس کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ نہ مذکر ہیں نہ مونس ہیں وجعل الملائکہ اور انہوں نے بنایا فرشتوں کو الذین ہم عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں ان بندوں کو انہوں نے بنا لیا اناسا بیٹیاں اشہد خلقہم پھر وہ بات آئی کیا تم ان کی پیدائش کے وقت میں موجود تھے کہ تمہیں دیکھ لیا کہ پروردگار ان کو بیٹا نہیں بنا رہا بیٹی بنا رہا ہے اگر تم موجود تھے ستب تب شہادت ہوں اگر وہ موجود تھے تو پھر تو ان کی شہادت لکھی جائے گی ان کی گواہی لکھی جائے گی ہاں لکھو کہ یہ موجود تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں وہ سالون اور ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ بات کیسے کہی اتنی بڑی بات تکاست پتھر نہ اس بات سے تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اتنی بڑی بات ان دعول الرحمن ولدا پروردگار کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہو بیٹے اور بیٹیوں کا ویسالون اور ان سے پوچھا جائے گا وقال لو شاء اور اور انہوں نے کہا جب کوئی جواب نہیں بنا تو وہ پرانا جواب جو آپ نے پہلے پڑھا تھا آٹھویں پارے میں اور اس کے بعد پڑھا تھا پر چودویں پارے میں اور اس کا جواب دیا جا چکا وہ کیا کہ اگر اللہ کو شرک پسند نہیں ہے تو وہ شرک کو برداشت کیوں کرتا ہے اور وہ شرک کرنے کی بندوں کو طاقت کیوں دیتا ہے اگر اس نے طاقت دی ہے اس کا مطلب اس کو شرک پسند ہے اور چودھویں پارے سورے میں آپ نے اس کا جواب پڑھ لیا کیا جواب دیا تھا اگر اللہ کو شرک پسند ہوتا تو پروردگار انبیاء کو کیوں بیچتا تو توحید کو لے کر کے آئے اسی لیے آئے کہ شرک پسند نہیں اگر اللہ کو شرک پسند ہوتا تو مشرکوں کو ہلاک کیوں کیا گیا اور تیسرا جواب دیا تھا کہ پروردگار کو شرک پسند نہیں لیکن وہ مجبور کر کے انسانوں کو توحید پر بھی لگانا نہیں چاہتا کہ انسان پتھر بن جائیں مجبور محض بن جائیں وقار لو شاء الرحمن اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا ما عبدناہم تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے ما لہم بذالک من علم ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے ایسے ہوا میں ٹھوک رہے ہیں انہم اللہ یا نہیں ہیں مگر وہ اندازے لگاتے ہیں کا معنی میں نے عرض کیا تھا نیچے بیٹھ کر درخت کے میووں کا اندازہ لگانا کہ کتنی پیٹی نکل سکتا ہے وہ کیسے اندازے ٹھیک ہوتے ہیں اندازہ لگانے والے نے کہا بیس پیٹی اور بعد میں اتری تیس اس نے کہا تیس پیٹی اور اتری وہاں سے پندرہ پیٹیاں یہ اندازے لگاتے ہیں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں ہوں کتاب کہ ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے من قبل ہی اس سے پہلے فہم بھی مستم سکون جس کو یہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے کچھ شریک بھی ہیں ان کو شریک ٹھہرانا ضروری ہے فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اس کی پوجا کیے بغیر وہ راضی نہیں ہوگا ہے ان کے پاس کوئی کتاب مالا ہوں بھی من علم مالا ضالی کا من علم ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے انہم اللہ یخرسون وہ صرف اندازے لگاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کوئی کتاب دی اس سے پہلے تو ہم بھی مستمسکون جس کو وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں پھر ہے کیا مسئلہ بل قالو بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو آج تک جاہل کہتے رہے اور وہ کیا سو دلیلوں کی ایک دلیل کیا دلیل جی قالو انا وجدنا انہوں نے کہا بے شک ہم نے پایا آبا اپنے باپ دادا کو آلہ امہ ایک طریقے پر امت کے معنی جماعت امت کے معنی وقت بعد امت ہم پڑھ چکے سورہ یوسف میں اور امت کے معنی طریقہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ اور بے شک ہم ان کے نشان قدم کے اوپر محتدون ہدایت دیے ہوئے ہیں ہدایت پانے والے ہیں ہم ان کے نشان قدم پر چل رہے ہیں ہدایت یافتہ لوگ ہیں محتدون ہمیں ہدایت نصیب ہے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا کما ارسلنا کا جس طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے میرے محبوب اور آپ کو مکہ والے یہ جواب دے رہے ہیں یہ پہلا جواب نہیں ہر دور کے جاہل یہی جواب دیتے رہے ہیں یہ قرآن پاک کا پرانا طریقہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے ہو بڑی تحقیق کر کے لائے آج تک ساری دنیا کے جاہل یہی کہتے رہے تم نے بڑا تیر مارا تم نے بھی وہی وہی مکھی پر مکھی مارے جا رہے ہو اور کہتے ہم نے بڑی تحقیق کی کزا علی کا وہ کزا علی کا اور اسی طریقے سے ماں اور ہم نے نہیں بھیجا من قبلی کا آپ سے پہلے فی قریہ کسی بستی میں من کوئی آگاہ کرنے والا قال مترفوہا مگر کہا وہاں کے مالدار لوگوں نے کھاتے پیتے لوگوں نے وجدنا آبانا بے شک ہم نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو امہ ایک طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور بے شک ہم ان کے نشان قدم کے اوپر اقتدا کرنے والے ہیں ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں تم نے جو یہ بات کہی تو تم نے کون سا کمال کیا نو علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نو تشریف لائے اس دور کے مالداروں نے بھی یہی کہا ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مالداروں نے یہی کہا اور یہی ہر دور کے لوگ کہتے کہتے کہتے یہاں تک کہ آج کے جاہل بھی یہی بات کہتے ہیں اور میں نے کہا کہ آج کے جاہل بھی یہی کہتے ہیں عَلَىٰ نارا ساری بھائی ہم نے باپ دادا کا ایک طریقہ دیکھا ہے ہم نہ قرآن پڑھیں گے نہ حدیث پڑھیں گے نہ آپ سے کچھ بات سنیں گے بس جو طریقہ دیکھا اس پر چلتے رہیں گے اور ساری دنیا کے مشرق اسی کے اوپر جی رہے ہیں لیکن بات دل کے اندر اتارنی ہے تو اس میں تم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہو تم بھی جہل تمہارے باپ دادا بھی جہل سارے جہل اگر اس طریقے سے بات کی جائے گی تو وہ ان کے دل میں اترے گی نہ دوسرا ڈر پالا اول جیتم پالا اور دوسری قرات قل پالا اول جی تم فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہر دور کے نبی نے اول جی تو کم کیا اس کے باوجود تم باپ دادا کے طریقے پر چلو گے لو جی تم اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی اہدا زیادہ ہدایت والی چیز مما وجدتم علیہ اس کے مقابلے میں جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادا کو آپ اپنے باپ دادا کو ٹھیک ہے ایک طریقہ تم نے باپ دادا کا دیکھا لیکن اگر میں اس سے زیادہ ہدایت والی چیز پیش کروں تو اچھی چیز تم کو چاہیے کہ خراب چاہیے اس پر آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ان کے باپ دادا کے راستے میں بھی کوئی تھوڑی بہت ہدایت تھی البتہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اس میں زیادہ ہدایت ہے نہیں ان کے ذہن کے اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ٹھیک تھے وہ تمہارے اعتبار سے لیکن موازنہ کرو مقابلہ کرو ایک دین ہم لے کر آئے ایک تمہارے باپ دادا کے پاس تھا تم عقل سے فیصلہ کرو زیادہ ہدایت والا یہ ہے کہ وہ ہے وہ بھی کہیں گے نہیں زیادہ ہدایت والا تو یہی ہے جب زیادہ ہدایت والا یہ ہے تو اس کو مانتے کیوں نہیں ہر دور کے مشرق اور آج کے بھی نافرمان یہی جواب دیتے ہیں قرآن ان سے بھی یہی مطالبہ کرے گا قالوا انا بما اور سل تم بھی کافی اور جب یہ کہا جائے گا کہ بولو زیادہ ہدایت والا کون اب کس کو اپنا گے پھر غصے میں آ جائے میں چپ بس ہم نے ماننا نہیں جو کچھ بھی تم لے کر آئے ہم انکار کرتے ہم مانتے نہیں پالو انا بما ارسلتم تم انہوں نے کہا جو کچھ تم کو دے کر کے بھیجا گیا انا بھی کافرون ہم اس سارے کا انکار کرنے والے نہیں مانتے ہیں اب ہنس رہے حیرانگی ہو رہی ہے آج کے نافرمان یہ بات نہیں کہہ رہے آج بھی یہی کہہ رہے ہیں ہر بے دین انسان یہی بات کہہ رہا ہے اس کو کوئی سیدھے راستے ہونا بھی نہیں بس ہمارا ایک اپنا طریقہ ہے ہمارے شادی کے طریقے بیاہ کے طریقے جینے کے طریقے مرنے کے طریقے ان کو بتاؤ کہ اللہ کے حبیب کے طریقے بھی تمہیں یاد ہیں ہم کہتے نہیں بھائی بس اپنی برادری کا جو رواج ہے وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے فانتقمنا منهم فانظر كيف كان ضروری المكذبين فانتقمنا منهم تو اس دور کے نافرمانوں سے ہم نے انتقام لیا بدلہ لیا ان سے سزائیں دی ان کو فنظر تو دیکھ کئی عاقبت المکذبین کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم باپ دادا کے طریقے پر ہیں قرآن پاک حکمت سکھاتا ہے انسانوں کو دل میں بات اتارنے کا طریقہ بتاتا ہے چلو مان لیتے ہیں باپ دادا کے راستے پر ہی چلو لیکن کون سے باپ دادا جن کے نام پر تم کو فخر ہے جن کا نام لیتے ہو کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں اب تمہارے باپ دادا میں کچھ چور بھی کچھ بدماش بھی کچھ ڈکیت بھی کچھ لٹیرے بھی تو کیا ان کا نام لوگے تم ہیں جو کمزور بات ہے ان کا نام کبھی لیتا ہے انسان کبھی نہیں لیتا ہے کمزوریاں تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں ایک آدمی کو آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں کوئی بڑا اثر تھا اس کے یہاں بڑی دفعہ گیا اس نے اس کا کام نہیں کیا تو یہ بندہ بھی بڑا چلا تھا وہ ایک دن بڑی کچہری لگا کر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو جی آپ میرا کام کر دیتے میں یاد رکھتا اور ہمارے پرانے تعلقات ہیں ہیں ہمارے بزرگ بھی آپس میں ملتے تھے میرے والد صاحب اور آپ کے والد کی بھی سنو بڑی دوستی تھی اس نے کہا میرے باپ کی تیرے ساتھ کیا دوستی تھی ایسے ہی چٹے مار رہا ہے اس نے کہا جناب ابھی تک تھانے میں وہ ریکارڈ موجود ہے دونوں نے اکٹھے چوری کی اکٹھے پکڑے گئے دونوں اکٹھے مارے کھائی اکٹھے کان پکڑے گئے دونوں کے اب یہ جو بڑے صاحب بنے ہوئے تھے تھوڑا دماغ نیچے اترا اس نے کہا نہیں کچھ اور باتیں بھی یاد ہیں اب یہ اشارے کر رہا ہے ادھر سے چپ چپ سارے کام کروں گا میں مت کھول یہ تو باپ دادا میں تو ہر طرح کے باپ دادے ہوتے ہیں ہیں کمزوریاں بھی ساتھ ہیں انسانوں کے وہ دادا وہ باپ تمہارا جس کے نام سے تمہیں فخر ہے جس کے نام کی وجہ سے تمہیں عزت ملتی ہے جس کے نام کے ساتھ ہی تمہارا نام جڑنے کی وجہ سے تم کو دنیا میں عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے وہ کون ہے تمہارے باپ وہ ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر باپ کے راستے پر چلنا ان کے راستے پر چلو دیکھو ان کا کیا طریقہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تمہارے باپ کا ہی طریقہ تمہیں بتاتا ہوں یہ بڑی حکمت کے ساتھ بات پہنچانے کا طریقہ ہے کوئی کہ نہیں نہیں ہم بھی اپنے بڑوں کا طریقہ چھوڑ سکتے ہیں نگر لا ٹھیک ہے لا اپنی مذہبی کتابیں دیکھ تیرے باپ کا کیا طریقہ ہے اور یقین جانیے گا جب بھی انسان تحقیق کی دنیا میں اتر جاتا ہے تو ہر قوم کے بڑوں کو ایسا ہی پاتا ہے جن کو بڑا مانا گیا وہ لوگوں کو گمراہ کرنے تھوڑا کرتے تھے وہاں نہیں تو عشیت ملے گا جب بھی آدمی دیکھے ہو گئے دیکھو انہوں نے شرک سکھایا کیا تمہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری مورتی بنا کر پوجنا اذ علیہ ابراہیم یاد کرو جب کہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وقوم ہی اور اپنے قوم سے اننی برا ام مما تعبدون بے شک میں بری ہوں مما تعبدون ان چیزوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ برا ام ہے مان اس میں فائل کے اور اس میں مبالغہ ہے میں بالکل بری ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو تو جن کی تم پوجا کرتے ہو آج اور کہتے ہو یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے تمہارے بڑے نے تو سب سے پہلے اس کا انکار کیا اور تم بتاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے مکہ والے بھی اس کو مانتے تھے عراق میں پیدا ہوئے ان سے پوچھو عراق سے کیوں نکلے تھے وہ جواب دیتے تھے کہ مورتی پوجا کی مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے حکومت مخالف ہو گئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ سے بھی زندہ نکلے اس کے بعد انہوں نے وطن چھوڑ دیا تھا جب تمہارے بڑے نے مورتی پوجا کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑا اپنی قوم چھوڑی اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے ماں باپ چھوڑ دیے تو تم کہتے ہو یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے لیکن اس دور کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف مورتی پوجا چھوڑی تھی کیونکہ وہاں کے لوگ مورتی کی پوجا کرتے تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے فرمایا جھوٹے ہو تم وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اس کے ساتھ میں مورتی کی پوجا کرتے تھے اللہ میں ان سے بری ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو لیکن ان میں سے ایک اللہ کی بھی تو عبادت کرتے ہو اس سے بری نہیں ہوں اللہ مگر وہ جس نے فتح رانی پیدا کیا مختصر متصل بعض نے منقطع بھی مانا رانی مگر جس ذات نے مجھے پیدا کیا تو ان سیاح دینی تو وہ مجھے راستہ دکھائے گا یہ بات فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور آج تک تمہاری داستان میں تمہاری شاعری میں تمہاری برادریوں میں یہ بات آج بھی موجود ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا وجہ نہ کل متم باقیہ اسی کو میں نے کہا کہا تھا تمہیں معلوم ہے اور بنایا پروردگار نے ہاں اس کو کس کو یہ جو اوپر انہوں نے بات کہی تھی اس بات کو ان کے بری ہونے کو بنایا پروردگار نے کلمتم باقیتن باقی رہنے والی بات بنا دیا فی بھی ان کے پیچھے والوں میں بعد والوں میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں اس بات کی طرف آج تک تمہارے بیچ میں یہ بات موجود ہے آج تک تمہاری کہانیوں میں تمہاری شاعری میں تمہاری آپس کی گفتگو میں یہ بات موجود ہے اور اللہ نے کیوں یہ بات باقی رکھی لال نہ تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں میں نے نہیں تحقیق کی مگر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ بدھا کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اس نے بھی توحید کی دعوت دی تھی اور دوسرے بزرگوں کی تحقیق کی گئی پتا چلا انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی تھی اور یہ بات کیوں آج تک باقی رہی جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اللہ نے باقی رکھی تاکہ ان کے ماننے والوں کو جب شیطان گمراہ کر دے تو ان کو کہا جا سکے کہ تمہارے بڑے نے وہ بات نہیں کہی تھی جو تم کہہ رہے ہو بلکہ یہ بات کہی تھی وہ بھی کہ ہاں ہمارے گھر والے بھی بولتے تھے یہ بات صحیح بات ہے وجعلها كلمه باقيه پروردگار نے اس بات کو باقی رہنے والی بات بنا دیا فی عقبه ان کے پیچھے لعلهم يرجعون تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں پھر مسئلہ کیا ہے تم کیوں گمراہ ہوئے جب بڑے تمہارے ایسے تھے بل مت کا بلکہ بات دوسری ہوئی ان کو بھی دنیا کی نعمتیں ملی ان کے باپ دادا کو بھی مل گئی اور دونوں کھا کھا کے پھٹ گئے اور جب پھٹ گئے تو اس مالک سے جھوٹ کر کے اور اسے جڑ گئے بل متا تو ہاں اولا بلکہ میں نے زندگی گزارنے کا سامان دیا ان کو بھی وہ آبا ہوں اور ان کے باپ دادا کو بھی اور یہاں تک کہ کھا کھا کے مست ہو گئے حق تا جاحق یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا وہ رسول مبین اور صاف صاف بیان کرنے والے پیمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ لما الحق اور جب ان کے پاس حق آیا اور لاذا انہوں نے کہا یہ تو بالکل جادو ہے وہ کافی اور ہم ہیں اس کے بالکل انکار کرنے والے ہیں حالانکہ یہ وہ بات تھی جو ان کے بڑوں کی بات تھی جو ان کے بڑوں سے بڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی ان کو کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی تھی لیکن کہنے لگے یہ تو جادو ہے وہ ابھی کافرون اور ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں پوری دنیا کے انسانوں سے آج قرآن پاک کا یہی مطالبہ ہے تمہارے بڑوں نے تم کو نہیں اس کی دعوت دی تھی تم کن بھول بلائیوں میں مبتلا ہو هذا حادث اور جب اس کے آگے کوئی جواب نہیں بنا تو پھر وہ کیا تلاش کرتے تھے بہانے ایک بہانہ تلاش کیا انہوں نے کہنے لگے ٹھیک ہے اگر یہ توحید کا راستہ ہمارے بڑوں کا راستہ تھا اور یہی قرآن پاک کی دعوت ہے تو لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کو ایک یتیم ہی ملا تھا قرآن نازل کرنے کے لیے کوئی موٹا آدمی نہیں ملا پورے شہر میں ہیں اور ایک شہر مکہ اور دوسرا ہمارے پاس میں طائف تھا اس دو شہروں کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان میں سے کسی پر نہیں قرآن نازل ہوا ایک یتیم کے اوپر ہی نازل ہوا اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا قرآن قرآن اللہ رجل عظیم من القریتین عبارت یوں ہوگی ایک بڑے آدمی کے اوپر من القریتین دونوں بستیوں میں سے دونوں بستی کون سی ان کے ہاں دو شہروں کا تصور تھا جدہ وغیرہ یہ شہر نہیں تھے اس زمانے میں ایک شہر مکہ اور دوسرا شہر طائف وہ کہتے تھے چلو یہاں کے کسی بڑے آدمی پر اترتا اگر یہاں کے نہیں تو طائف کے بڑے آدمی پر اتر جاتا اور میں نے عرض کیا تھا اگر برا نہ مانے ہر دور کے اندر دین کو دینی تعلیم کو یہی کہہ کر کے انکار کیا گیا کہ یہ بڑے مالدار اور وڈیروں نے نہیں اختیار کیا ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں مدرسے یار اس میں تو غریب یتیم مسکین پڑھتے ہیں غریب یتیم مسکین پڑھتے ہیں تو اور کون پڑھیں کہتے ہیں ہمارے جیسے فراؤن کیوں نہیں جاتے ہیں وہاں ہیں تو تم جیسے لوگ جائیں گے تو پھر وہ بڑا ہو جائے گا مدرسہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر چھوٹا رہے گا کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا رحمت ربک کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی مہربانی کو یہ ٹھیکے دار بنے ہیں کہ بانٹ بانٹ کر کے دے رہے ہیں اچھا جی اس کو دے دو موٹے کو اس کو دے دو بڑے کو وہ فلانے کے پاس مال ہے نا تو نبوت بھی اس کو دو فلانے کے پاس پیسے ہیں نا تو نبوت بھی اس کو دو کتاب بھی اس کو دو آج بھی لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ اگر حافظ بننا عالم بننا محدث بننا مفسر بننا فقی بننا کوئی اچھا کام ہوتا مالداروں کے لڑکے کیوں نہیں بنے گویا یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں خدا کو مشورہ دے رہے ہیں کہ خدا تو نے پیسے ان کو دیے ہیں تو علم ان کو کیوں نہیں دیا ہے یہ تو پروردگار دیتا ہے آپ کو میں نے وہ حدیث سنائی کہ پروردگار جس سے محبت کرے اس کو دنیا دے یہ ضروری نہیں ہاں پروردگار جس سے محبت کرتا اس کو اپنا دین عطا کرتا ہے اب یقسمون رحمت ربک رب کیا یہ تیرے رب کی مہربانی کو اس کی رحمت کو تقسیم کرتے نہ نحن قسمنا نہ معیشتہم یہ ہم ہیں کہ ہم نے بانٹا ان کے درمیان ان کی معیشت کو ان کی روزی کو ان کے کاروبار کو کسی کو کم دیتے کسی کو زیادہ دیتے یہ ہمارا ایک انتظام ہے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں فوق بعض اور پھر دنیا کی زندگی میں ہم نے کیا کر دیا کچھ کو بلند کیا کچھ کو پست کیا کچھ کو زیادہ دیا دیا کچھ کو کم دیا ہاں ایک بات رہ گئی جو کہتے تھے کہ کسی موٹے آدمی پر موٹا آدمی آج کی زبان یعنی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا قرآن ان دو شہروں میں سے تو بطور خاص کس کی طرف اشارہ تھا کہتے خاص طور سے اشارہ تھا مکہ میں ولید ابن مغیرہ کی طرف اور طائف میں عروہ ابن مسعود السقفی کی طرف ان دو کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا چونکہ مکہ میں بڑا مالدار سمجھا جاتا ولید ہیں لیکن باپ کا نام ولید اور باپ کے یہ کارنامے اور بیٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اللہ جس کو نصیب فرمائے ہم نے بانٹا ان کے درمیان اور پھر کسی کو اونچا کیا بعض کو بعض کے مقابلے میں درجوں کے اعتبار سے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا اور یہ کس لیے دیا صرف اس لیے دیا دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے لیتخذ تخلا بعضا سخریا تاکہ بعض بعض کو مسخر کیا ہوا بنائے سخریا اس کے دو ماتے مانے گئے ایک مادہ مانا گیا تسخیر اور دوسرا مادہ مسخرہ کہ یہ تسخیر سے نکلا تو اس کا مطلب کہ بعض بعض کو اپنا ماتحت بنائے اگر سب کو برابر ہو جائے گا سب کے پیسے برابر سب کھر پتی ہیں ایک پیسہ میں کم ہی نہ زیادہ سب برابر ہیں تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا ایک دوسرے کے پاس جائے گا یار مجھے مکان بنانا ہے تیرے باپ کا نوکر ہوں میرے پاس کم ہے پیسے کیا یہ دوسرے کے پاس جائے گا یار میرے کپڑے سینے تھے مجھے آتے نہیں سینے پھر ساری دنیا کو مستری بھی خود بننا ہے ہیں اس کو درزی بھی خود بننا ہے ترخان بھی خود بننا ہے لوہار بھی خود بننا ہے انجینئر بھی خود بننا ہے ڈاکٹر بھی خود بننا ہے سارے کام اکلے اکٹھے ایک ہی آدمی کرنے ہیں کیوں دوسرے کے پاس جائے گا یار میرا علاج کر میں تیرے باپ کا نوکر ہوں میرے پاس کم ہے پیسے کیا میں تیرا علاج کروں کیوں علاج کرتا ہے مجبور ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت ہے مجھے اس سے لینا ہے اس کو میرے سے لینا ہے مجھے اس کا علاج کرنا ہے اس نے میرے گھر کا خرچہ چلانا ہے انجینئر نقشہ بناتا ہے کیوں بناتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہی میری روزی ہے اس سے میرا گزارا چلے گا اور اس سے اس کا مکان بھی بن جائے گا سخریت ہم نے دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر رکھا ہر انسان دوسرے کا محتاج ہر انسان دوسرے کا محتاج ایک پنڈت جی کسی بڑے افسر کے پاس جاتے تھے مزاق کر رہا کی بات ہے اس نے اس کا کام نہیں کیا بہت دفعہ گیا اس نے کہا صاحب اگر میرا کام کر دیتے میں بھی آپ کے کام آ جاتا کبھی نہ کبھی اس کو غصہ آ گیا افسر کو نقبل موٹی مار کا تو میرے کیا کام آئے گا بھیک منگا میرے کیا کام آتا تو احسان جتلاتا ہے تیرا کیا کام ہے اس نے کہا صاحب یہ دنیا ایسی بنائی ہمارے مالک نے ہر پرزہ دوسرے کا محتاج ہے بڑے کو چھوٹے کی ضرورت چھوٹوں کو بڑوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنے بڑوں کو ضرورت ہے چھوٹا تو مستری بھی خود ہی بن جائے گا کرسانی بھی خود ہی بن جائے گا لوہار بھی خود ہی بن جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں سارے کام خود ہی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہاں سے کرے گا کتنے نواب تو مر گئے اس لیے اٹھارہ سو ستاون میں کہ جوتی پہنانے والا کوئی نہیں تھا وہ بےچاروں کو جوتی پہننی نہیں آتی تھی نوکر تھانی موقع پر جوتی پہنانی جگہ کوئی تب تک فوج آ گئی وہ پھنس کے اسی میں یہ مسٹر بنے تھے نواب اس نے کہا جی میں بھی کام آ جاؤں گا اس نے کہا تو کس کام آئے گا میرے اس نے کہا سر میں شمشان گھاٹ کا پنڈت ہوں نہیں سمجھے کہیں نہ کہیں تو کام آؤں گا شمشان گھاٹ کا پنڈت ہوں کہا وہاں کام آ جاؤں گا نا جلانے کے اگر وہ کام آیا سخری ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنا کر رکھا اس لیے میں نے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا نہ کر دیا اللہ اکبر کیا انتظام ہے اس مالک الملک کا مالک الملک بادشاہ مطلق ہے اس لیے دیا اب جس کو زیادہ پیسے ملے وہ سمجھا کہ میں بڑا بن گیا ہوں تو بڑا ہے تو تو سب کا محتاج اس سے تو غریب کسی کا محتاج نہیں جو جتنا غریب ہے اتنا کم محتاج اور جو جتنا مالدار ہے اتنا زیادہ محتاج جھاڑو لگانے والے کا محتاج دروازہ کھولنے والے کا محتاج میں نے کہا جوتی پہنانے والے کا محتاج جوتی نہیں پہنانے والا ملا مر گیا پکڑا گیا وہی پہننی نہیں آتی تھی بیچارے کو کپڑے لگوانے کا محتاج اور غریب نہیں اتنا محتاج ہے غریب آزاد ہے اور پیسے والا غلام ہے وہ ہر ایک کا غلام وہ سو کا نہیں ہزاروں کا غلام یہ تو کسی ایک کا ملازم بنے گا وہ ہزاروں کا غلام ہے ایک دوسرے کا ہم نے مسخر بنا کر رکھا اور بعد نے اس کا ترجمہ کیا مسخرہ سے نکالا کہ ایک دوسرے کو ماتحت بنائے تاکہ یہ ان کی مذاق اڑائے لیکن وہ کمزور بات ہے ورحمت اور ربی کا خیر ہائے اگر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہوں وہ ایک ہی چیز ہے کہ جس کو جتنا زیادہ دین نصیب ہوگا اتنا بڑا ہوگا ورحمت ربی کا اور تیرے رب کی مہربانی خیر مما یجمعون اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں اور تیرے رب کی مہربانی کیا ہے اس کا دین ہے اس کو نصیب ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ پھر دین والا کہے گا میں بڑا ہوں یہ عجیب بات ہے جس کو زیادہ دین نصیب ہوگا اتنا وہ کہے گا میں چھوٹا ہوں کیوں تقوی کس کو کہتے ہیں تقوی اسی کا نام ہے نزدیک راہ بیش بہت حیرانی جو جتنے نزدیک ہوں گے اتنے زیادہ ڈریں گے ابھی آپ ہم نے پیچھے نہیں پڑا پچھلی صورت میں کہ جو قیامت کو نہیں مانتے وہی اس کے بارے میں سوال کرتے کب آئے گی کتنے دن رہ گئے ہیں اور جو اس کو مانتے مشفقون وہ تو ڈرتے ترزاں خیزاں ہر وقت میں گھبرائے رہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں تو جو نزدیک ہوں گے دین زیادہ ہوگا وہ کبھی نہیں فخر جتائیں گے لیکن شیطان کرتا ہے ایسا بہت سارے بچے بچیاں مجھے کہتے ہیں بچی مجھے کہنے لگی کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم سارے جہنمی لوگ ہیں میں نے کہا کس نے کہا آپ کو کہتے ہیں یہ جو دیندار ہوتے ہیں نا یہ اپنے آپ کو کوئی بڑا سا سمجھتے ہیں کوئی الگ قسم کی مخلوق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے بخشے بخشائے ہیں اور ہمیں بولتے ہیں یہ چلتے پھرتے جہنمی ہیں میں نے کہا میں تو بڑوں سے بڑا جتنے بھی دیکھا آج تک جتنا بڑا دیکھا اسی کو زیادہ ڈرتے دیکھا اسی کو زیادہ ڈرتے دیکھا کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ شاید سارے بخشے جائیں اور میں ہی پھنس جاؤں سارے بخشے جائیں میں ہی پھنس جاؤں یہ ہے اللہ کی رحمت اگر کسی کو بڑا بننا ہے تو اس کو حاصل کرے او مکہ والو اور دنیا والو اور یہ تو مادیت کا دور ہے آج کے زمانے میں جتنا ان مضمون اس مضامین ان مضامین کو انسان سمجھتا ہے شاید شاید کہ عملی دنیا میں اتنا پہلے نہ سمجھتا ہو کیا کہ لوگوں نے بڑا بننا کس کو سمجھا بس پیسہ سٹیٹس میرے پاس اتنے پیسے حالانکہ جس کا نام سٹیٹس رکھا وہی وہی سب سے زیادہ ان کے لیے یعنی بدتر حالت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی حالت ہے ہم بڑے لوگ ہیں وہ بدتر حالت ہوتی ہے کل بتا چکا ہم دہرانے کی ضرورت نہیں اگر اللہ کے یہاں اس اسٹیٹس کی کوئی قدر نہیں اس کے یہاں اس دنیا کی کوئی قدر نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی، اللہ نے نا انصافی کیوں کی میں نے میں پوچھتا ہوں کیسے کہتے دیکھو کسی کو مالدار بنایا اور بیچارہ غریب میں نے کہا تو مالدار کے کیا تو سمجھتا ہے میں بڑا آدمی ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے کوٹھی ہے کار ہے بنگلہ ہے گدے سب کچھ ہے میں نے کہا لیکن وہ نہیں ہے نا جو غریب کے پاس ہے یہ سارا سامان کس لیے آیا یہ راحت کے لیے ہے مگر تیرے پاس راحت نہیں ہے غریب کے پاس راحت ہے تو ہزاروں کا غلام ہے اور وہ کسی ایک کا غلام ہے وہ سب کا غلام نہیں ہے وہ کسی ایک پہ کام کرے گا مزدوری شام کو پیسے لایا گھر آیا اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور تو سینکڑوں کا محتاج ہے تو کیسے سمجھتا ہے میں بڑا آدمی ہوں یہ انسان کی بہت گراوٹ ہے کہ وہ سمجھتا ہے پیسے والا بڑا ہے فرمایا اگر پیسے کی اللہ کے ہاں اسی کو تم سمجھتے ہو نا کہ بڑا بنتا ہے ایک بات نہ ہوتی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے اس کی پھر جتنے نافرمان ہوتے اتنی ان کو زیادہ دنیا ملتی اور پھر نافرمانوں کی سڑکیں ہوتی کس کی سونے کی ان کی چھتیں بھی سونے کی ان کے فرش بھی سونے کے ان کی کھڑکیاں بھی سونے کی کرسیاں بھی سونے کی بلکہ ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی اگر اللہ کے ہاں دنیا ایک بات نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے دنیا تو دی دنیا داروں کو لیکن ایک بات کیا ہے کہ پھر دنیا کا نظام دھرم دھرم ہو جاتا ایک دن میں دنیا فنا ہو جاتی پھر ایک دن میں دنیا چل ہی نہ پاتی دنیا تبھی چل رہی ہے ایک دوسرے کو باندھ کر رکھا ہوا ہے ولولا ان يكون الناس امه واحده اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ساری دنیا کے لوگ ایک ہی طریقے پر چل پڑیں گے لجعلنا تو ہم ضرور بناتے لمن يكفر بالرحمن ایسے لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں کیا بناتے لبیوتہم سقفا ان کے گھروں کے لیے بناتے ہم سقفا ایسے چھت کیسے چھت من فضہ چاندی کے وہ اور ان کے لیے سیڑھیاں بناتے ان کے گھروں کے لیے یظہرون جن کے اوپر وہ چڑھ کر کے جاتے وہ بھی کس کی بناتے چاندی کی ولی بیوتہم ابوابا اور بناتے ہم ان کے گھروں کے لیے دروازے کس کے چاندی کے وہ اور ان کے بیڈ بناتے کرسیاں بناتے علیہا یتکیون جن کے اوپر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں یہ بھی کس کے بنتے ہیں چاندی کے اور چاندی کا بڑا بھیا زخرفا سونے کے بھی بناتے ہیں بھائی بڑا بھائی تو ہے نا زخرفن اور سونے کے بھی بنا دیتے اب سونے کے کیا بنتے سونے کے چھت سونے کی سیڑھیاں اور سونے کی کرسیاں اور سونے کے بیڈ اور سونے کے دروازے اور سب کچھ سونے کا ہو جاتا مگر ہم نے نہیں بنایا کس وجہ سے کہ پھر بغاوت ہو جائے گی پھر سارے لوگ آپس میں گتم گتھا ایک دو دن میں دنیا تباہ ہو جائے گی وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آہا ایمان والوں کو کیا ایسی بات جسے لگتا ہے کہ منہ میں شکر گھول دی ہو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اور بے شک یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں لما مگر متاع الحیات الدنیا دنیا کا سامان دنیا میں مٹ جانے والا یہیں پر رہ جانے والا ایک کل پرسوں کی بات ہے جنہوں نے اپنی ٹوٹیاں بنائی تھی سونے کی جنہوں نے کرسیاں بنائی تھی سونے کی بیڈ بنائے تھے سونے کے مگر بیڈ بنے لیٹ نہیں پائے ٹوٹیاں بنی پانی نہیں لے پائے اس سے پہلے نمبر آ گئے یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان والآخرت عند ربک للمتقین اور آخرت تو تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے مگر کمال ہے یہ نہیں فرمایا غریبوں کے لیے ہے ہیں تو پھر مالدار کہتے کہ اچھا ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں نہیں ملے گی نہ یہ کب متقیوں کے لیے ہے مالدار متقی بنے اس کو بھی ملے گی غریب متقی بنے اس کو بھی ملے گی اور غریب نہ متقی بنے تو وہ بھی جہنمی اور مالدار نہ بنے وہ بھی جہنمی وَمَنْ يَعْشُوَانَ ذِكْرِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور جگہ جگہ قرآن اس کا جواب دیتا ہے وہ کیا آخر ان لوگوں کو یہ عجیب عجیب باتیں سوچتی کہاں سے ہیں کیا آپ نے پڑھانے پیچھے کہ اگر ہم بے دین ہیں تو پروردگار ہم کو دنیا کیوں دے رہا ہے اچھا اگر یہ قرآن سچا ہی ہے کسی موٹے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوتا ہے اچھا اگر خدا تعالی ہمارے شرک کو پسند نہیں کرتا ہماری ٹانگیں کیوں نہیں توڑ دیتا ہمیں کیوں شرک کرنے دیتا ہے ہم جب غیر اللہ کا نام لیتے ہیں ہماری زبانیں کیوں نہیں جل جاتی یہ باتیں لوگوں کو سمجھاتا کون ہے فرمایا جو رحمان کے در کو چھوڑتا ہے جو اس کے ذکر کے پیچھے نہیں چلتا ہے اس کی نصیحت کو نہیں مانتا ہے ان کے اوپر ہم شیاطین کو مسلط کرتے ہیں ان کو پھر ویسے ہی دوست دیتے ہیں پھر یہ سارے دوست ملتے ہیں تو یہی تبصرے یہی پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو جتنے بھی گناہ کریں اس کے لیے دیوارے بناتے رہتے ہیں نہیں جی ہم نے ٹھیک کام کیا ایسے آئے بڑے یہ دیندار بنے ہوئے ہمیں تانا دیتے ہیں یہ دیکھو ذِكْرِ الرَّحْمَانِ ذکر يَعْشُ ومیاشو يَعْشُ اندھا بن جانا جان بوجھ کر کے منہ موڑ لینا اور جو اندھا پن اختیار کرتا ہے رحمان کی نصیحت سے نقید لہو شیطانا ہم مسلط کرتے ہیں اس کے اوپر شیطان کو فہو لہو قرین پھر وہی اس کا دوست بنتا ہے وہ اس کو پھر سمجھاتا ہے یوں بول یوں جواب دے یوں جواب دے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ اور بے شک وہ شیطان روکتے ہیں ان کو آنے السبیل سیدھے راستے سے أَنَّهُمْ مُفْتَدُونَ ہائے ہائے مگر مرتے دم تک شیطان ان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اور یہ مرتے دم تک کیا سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں جی اے لوگوں کو کیا معلوم ہم کتنے نیک ہیں کتنے لوگ ہیں آپ ان کو جائیں گے کہ بھائی نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں فرض نماز تو پڑھا کیجئے کم سے کم نماز تو پڑھو یار اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں جب آپ کیا دیں گے مولی صاحب چلو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم وہ نیکی کے کام کرتے ہیں نا جو آپ کے پڑپوتے نہیں کر سکتے بھائی ہم نے کب انکار کیا لیکن آپ نماز چھوڑ کر کے جو کچھ کر رہے ہو کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہو جائے گا وہ بھی تو سوچو مرتے دم تک سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں حتی اذا جاہنا یہاں تک کہ جب یہ بدبخت آتا ہے ہمارے پاس بدقسمت قال یا لیت بینی و بینک پھر کہتا ہے شیطان کو دیکھ کر ہائے افسوس ہوتا میرے اور تیرے درمیان دوری بعد المشرقین دو مشرقوں کی دوری ہوتی تو مشرق میں ہوتا میں مغرب میں ہوتا میں مغرب میں ہوتا تو مشرق میں ہوتا تمبخت تو میرا ساتھی بنا ہوا تھا اور ذلیل تو نے مجھے گمراہ کیا بعد المشرقین مشرق اور مغرب کی دوری اور بعد نے کہا کہ نہیں مشرق ہی مراد ہے لیکن مشرق سیفی اور مشرق استطائی ستائی یعنی سردی میں یہاں سے نکلتا ہے گرمی میں ادھر سے نکلتا ہے وہ مراد ہے تاج کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہوتی فبیس القرین انت اور تو کتنا برا ساتھی تھا کتنا برا ساتھی تھا تو میرا بیڑا غرق کر گیا آئے ہائے ادھر سے اللہ کی طرف سے کہلوایا جائے گا وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ اور نہیں نفع دے گا تم کو آج اِذْ ظَلَمْتُمْ اس وجہ سے کہ جب کہ تم ظالم ہو نہیں تم کو نفع دے گا کیا نہیں نفع دے گا ان فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ یہ بات کہ تم عذاب میں شریک ہو جاؤ مطلب یا تو یہ مانا کہ اب ان باتوں کے کہنے سے تم کو کوئی فائدہ نہیں تم کو عذاب میں اکٹھا رہنا ہے اور دوسری تفسیر کی گئی کہ تم شیطین بھی اور تم بھی اکٹھے عذاب میں رہو اس سے تم کو کوئی نفع نہیں ہو جائے گا تم کو چلو بانٹ کر کے تھوڑا تھوڑا لے لیں گے کچھ شیطان لے گا کچھ ہم لیں گے کچھ دوسرے دوست یار لے لیں گے کچھ تیسرے دوست لیں گے کچھ عذاب کم ہو جائے گا نہ نہ کوئی کم ہونے والا نہیں افان تس اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو جائیں آپ کس کو سمجھائیں افان تسمع میں کیا آپ بہروں کو سناؤ گے او تحد العمیہ یا آپ اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے ومن کان فی ظلال مبین یا اس کو راستہ دکھاؤ گے جو کلم کھلا گمراہی میں ہے یہ اندھے ہیں یہ بہرے ہیں یہ گونگے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کرو جی ان کی جان نکل جائے گی یہ دنیا سے چلے جائیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بن پس بس اگر یہ بات ہو کہ ہم آپ کو لے جائیں اور یہ موجود رہیں ان کو کوئی سزا نہ ملے تو تب بھی یہ کہاں بچیں گے فَإِنَّا مِنْهُمْ تقیم تو بے شک ہمیں ان سے بدلہ لینے والے ہیں تب بھی یہ نہیں بچیں گے بدلہ پھر بھی ہم ان سے لیں گے اگر آپ پردہ فرما گئے تو کیا ان سے انتقام نہیں دیا جائے گا اولرین نرینک واد وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون یا آپ کی زندگی میں ہم ان کو ہلاک کر دیں یا دکھا دیں ہم آپ کو وہ چیز جس کی ہم ان کو دھمکی دیتے ہیں فإنا علیہم قادرون تو بے شک ہم اس کی بھی قدرت رکھتے ہیں دکھا سکتے ہیں ایسا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مانے یا نہ مانے آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے اس وحی کو اوحی الیکہ جس چیز کی وحی آپ کی جانب کی جاتی ہے اس دین کو انکا لا صراط مستقیم بے شک تو سیدھے راستے پر ہے یہ بات کیوں فرمائی گئی دائی کو بتایا جا رہا ہے آپ اکیلے نکلے پورا شہر آپ کے خلاف اور سارا کہہ رہا پاگل پاگل پاگل پاگل پاگل راستے سے بھٹک گیا بھٹک گیا گمراہ گمراہ گمراہ کبھی کبھی آدمی کو بھی لگتا ہے یار واقعی میں کہیں گمراہ تو نہیں ہو گیا آپ کو سنا کر کے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے تم ڈٹ کر رہو ان نکالا سے مستقیم بے شک تو ہی تو صراط مستقیم پر ہے وہ نزکر اللہ کا ولی قومی کا اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے اور ان قریب انسانوں تم سے پوچھا جائے گا دُونِ من رحمان علی مکہ کے مشرق کہتے ہیں کہ نہیں جی شرک کیسے اللہ کو ناپسند ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا گیا تھا سورہ نحل کے اندر تم کہتے ہو کہ شرک اللہ کو پسند ہے اتنے انبیاء کرام کو ہم نے کیوں بھیجا کر اور سارے نبی آ کر کے توحید کی دعوت دیتے رہے اور سب نے آ کر کے شرک کی بےختنی کی اتنے پیمبروں کو بھیجنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم شرک کو پسند نہیں کرتے اسی بات کو یہاں اس طرح فرمایا گیا پوچھ لیجئے ان سے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے تھے کیا بنایا ہم نے رحمان کے لیے کوئی معبود یو جن کی پوجا کی جاتی ہے یعنی اللہ نے اپنے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے کیا تمہارے لیے خدا بنائے ہوئے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے ان پرانے انبیاء کرام کو اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے ان سب سے پوچھ لیجئے اور ان سے پوچھنے کا مطلب ان کی کتابوں میں دیکھیے ان کے ماننے والوں کے جو صحیح ماننے والے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو ان کی تعلیمات کے کو پڑھ کر کے دیکھ لو وہ سب کے سب ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے ان میں سے کوئی شرک کی دعوت نہیں دیتا تھا لیکن شرک پسند لوگوں نے یہاں سے بھی اپنے لیے شرک کا ایک راستہ نکالا بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے پوچھ لیجئے ان سے جو آپ سے پہلے گئے بھیجے گئے تھے رسولوں میں سے ان سے پوچھ لیجئے اس کا مطلب کہ وہ سارے پیمبر ابھی بھی موجود ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پوچھا کہ بھئی آپ نے بتاؤ اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے کچھ شریک ہیں آدم علیہ السلام آپ بتائیے نو علیہ السلام آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے اگر یہ معنی مان لیا جائے تو نوز باللہ خاتم بدہن گویا کہ نوز باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہے اللہ کے ایک ہونے کا تو آپ نے ایک ایک نبی سے پوچھا کہ آپ بتائیے اس مسئلے میں کیا رائے ہے آپ کی کہ اللہ نے آپ نے کچھ شریک مقرر کر رکھے ہیں یو بدو جن کی پوجا کی جائے گی علی اعظم باللہ اگر یہ معنی مان لیا جائے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں ہے اور پھر یہ معنی ساڑھے چودہ سو سال کے بعد تمہیں کو سوجا آج تک جتنی امت تھی ان میں سے کسی کو یہ نہیں سوجا استغفر اللہ سارے مفسرین نے یہی ترجمہ کیا یہاں تو یہ مقصود ہے تمام انبیاء کرام کی تعلیمات پڑھ کر دیکھ لیجئے ان کے صحیح جانشینوں سے پوچھ لیجئے وہ سب کے سب ایک اللہ کے قائل تھے کسی نے شرک کی دعوت نہیں دی سب نے توحید کی دعوت دی ہاں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ جب آپ معراج پر جائیں تو وہاں انبیاء کرام سے بھی پوچھیں کہ جب آپ دنیا میں آئے تھے آپ نے کیا کیا تعلیمات دی تھی لیکن میں کہتا ہوں وہ بھی کمزور بات ہے حدیث سے وہ ثابت نہیں صحابہ کی وہ تفسیر نہیں تو پھر آپ کو ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی یہاں تو صرف اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ شرک پیچھے جواب دیا جا چکا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کو کس لیے بھیجا تھا توحید کے لیے ان انبیاء کرام کا بھیجا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شرک ہم کو پسند نہیں ہے خیر یہ بھی چل جاتا چھوٹی بات تھی ایک اس سے بھی بڑی بات شرک پسند لوگ کیا کیا کر رہے ہیں جو راہ نکال اصل بات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شرک کے ماحول میں سے آئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو شرک یاد آ رہا ہے بقول ہمارے بزرگ حضرت مولانا نادری صاحب کے بقول کہ ان کو وہ پرانے یاد آ رہے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا ڈپارٹمنٹ چینج کر دیا البتہ چڑھاوے کا سلسلہ جاری رہا وہاں بھی جاری تھا یہاں بھی جاری تو انہوں نے اس سے تو ایک نئی بات نکالی اور کوئی چھوٹا موٹا آدمی نکالے تو کوئی مسئلہ نہیں ایک بڑے مولوی نے اور بڑی جگہ وہ کیا ایک مقدمہ لگ گیا ہمارے پڑوس میں ایک مقام کے اوپر مقدمہ لگا کہ کچھ لوگ مسجد میں آ کر کے غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتے تھے اور انہی کے نام کی دہائی دے کر کے ان سے مدد مانگتے تھے فلاں المدد فلاں المدد فلاں المدد باقاعدہ وہ وظیفے پڑھتے تھے یہ سو مرتبہ یہ ہزار مرتبہ یہ نو سو مرتبہ اس پر جھگڑا لگ گیا مقدمہ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہائی کورٹ میں پیش ہوئے دونوں فریق تو مولوی صاحب سے جج نے پوچھا کہ یہ جو آپ پر کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو اللہ کے گھر کے اندر جا کر کے اور نام لے لے کر کے کہتے ہو المدد تو کیا دین میں اس کی اجازت ہے تو مولوی صاحب نے یہ آیت پیش کی مولوی صاحب نے کہا دیکھیے قرآن پاک میں ہے اس نے سوال کرنا نہیں کیا اس نے مانگ لیجیے آپ مانگ لیجیے ان پیمبروں سے جو آپ سے پہلے گزرے تھے استغفر اللہ کفا بلّا وکیلا علیہ صلاح کافی نا اب ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کفا بلّہ وکیلا کفا بلّہ نصیرہ کفا بلّہ ولی کفا بلّہ شہیدا اللہ کافی کافی کافی کافی تو نوز بلّہ ایک طرف قرآن وہ کہہ رہا ہے اور ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے مانگ لیجئے اور وہ بھی کسی عام آدمی سے نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان سے مانگ لیجئے جج ان پڑھ تھا بیچارا دین نہیں سمجھتا تھا لیکن اس نے کہا مولوی صاحب حلق سے بات اترتی نہیں ہے میں نے تو یہ سنا کہ پیمبر اسلام دنیا کو مالک الملک سے جوڑنے آئے تھے تو کیا وہ یہ بتانے آئے تھے کہ مالک الملک سے نہ مانگو ان پیمبروں سے مانگو تو ان سے تو مکہ کے کافر بھی مانگ رہے تھے میں نے تو سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی مانگتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے بھی مانگتے تھے تو پھر وہ مشرق کا ایک تھے اگر اللہ کے نبی بھی یہی دعوت دینے کے لیے آئے پھر یا کا نام کا نستا کا کیا مطلب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیا کیا راہیں نکالتے ہیں شرک کرنے کے لیے لوگ سبحان بختان ولقد ارسلنا موسى ارسل الى فرعون وملئه فقال اني رسول ارسلنا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی مرتبہ نہیں آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے وہی کچھ ان کے ساتھ کیا گیا جو آپ کے ساتھ مکہ کے مشرق کر رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتینا اپنی نشانیاں دے کر فرعون فرعون کی طرف ہی اور اس کے سرداروں کی طرف فَقَالَ إِنِّي رسول رَبِّ الْعَالَمِينَ تو انہوں نے فرمایا بے شک میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں اس کا فرستادہ ہوں اس کا پیمبر ہوں فلما جاءہم جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس بھی آیاتینا ہماری نشانیاں لے کر اذا ہم منہا یضحکون اچانک وہ ان آیتوں کی مذاق اڑانے لگ گئے ہنسی اڑانے لگ گئے وما نریہم من آیت اور ہم نہیں دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی اللہ اکبر من نختیہا مگر وہ نشانی بڑی ہوتی تھی من اختیہا اس کی بہن سے مطلب یہ کے بعد دیگرے ان کو نشانیاں دکھائیں گئیں اور ہر نشانی پہلی سے بڑھ کر ہر نشانی پہلی سے بڑھ کر مگر پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے یہاں ایک اشکال پیش کیا بعض مفسرین نے ہر نشانی پہلی سے بڑھ کر کے سب سے پہلے تو آسا مسا دکھایا گیا بیضا دکھایا گیا اور اس کے بعد وہ فارسلنا عالیم طوفان والجراد جراد اول دفاع دیا تو وہ نشانیاں تو چھوٹی تھیں پھر بڑی کس لحاظ سے کہا گیا جواب پھر خود ہی دیا کہ مقصود یہ ہے کہ پہلی نشانی بھی تھی لیکن اس کو دیکھ چکے تھے دوسری اس سے اور متاثر کرنے والی تھی فی نفس ہی بڑی تھی اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی تھی مگر اس کے باوجود نہیں مانے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ہوں اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ باز آئیں تاکہ وہ باز آئیں یہ کون سا عذاب وہ جو اصل عذاب سے پہلے آتے تھے الطوفان والجراد والقمل والضفادع وہ ہم پڑھ چکے سورہ عراف میں وقالوا یا ایوہ الساحر اور جب بھی کوئی عذاب آتا تھا وہ کیا کہتے تھے او جادوگر حضرت موسا علیہ السلام آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اگر مکہ کے کافر آپ کو جادوگر کہتے ہیں آپ صبر کیجئے یہ راستہ اسی طرح کا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہا گیا یا ایوہ الساحر او جادوگر استغفر اللہ ادعو لنا ربک دعا کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہد عندک اس معاہدے کے مطابق جو اس نے تیرے سے کر رکھا ہے کہ اگر یہ لوگ مان جائیں گے تو پھر ہم یہ عذاب ہٹا دیں گے آپ یہ دعا کیجئے کہ یہ لوگ مان رہے ہیں اب عذاب ہٹا دیں اننا لمحتدون بے شک ہم ہو جائیں گے ہدایت پانے والے فلما کشفنا عنہم تو جب ہٹاتے تھے ہم ان سے عذاب کو اذا ہم کسم اچانک وہ وعدے کو توڑ دیتے تھے ونادا فرعون اور فرعون نے آواز لگائی فی قومی اپنی قوم میں قوم جمع کی اور پھر اس نے تقریر فرمائی اور چلا کر کہنے لگا یا قومی کہا اس نے قال یا قومی اے میری قوم علیہ سلی ملک مصر کیا میرے نہیں لیے نہیں ہے مصر کی بادشاہی میں مصر کا دادا ہیں اسی کو وہ کہتا تھا کہ میں مصر کا خدا وحاذہ الانہار اور یہ نہریں تجری من تحتی جو بہتی ہیں میرے نیچے سے میرے محل کے نیچے سے ہیں میرے باغوں کے نیچے سے افلا تم تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا تم دیکھ نہیں رہے ہو مطلب استغفر اللہ وہ معائنہ مقابلہ کر رہا ہے کس سے علیہ السلام سے میرے پاس محل میرے پاس یہ کوٹیاں میرے پاس یہ حکومت اور میرے پاس یہ بہتی ہوئی نہریں اس کے پاس کیا ہے ام خیر کیا میں بہتر ہوں من ہاضا اس سے یعنی کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں اللہ ہوا مہین نوز بلّہ کہتا ہے وہ جو کہ ذلیل ہے مہین بے قدرہ ہے اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ولا یا کاتین اور قریب نہیں آئے کہ بات کو صاف کہہ سکے یہ میں نے سول میں پارے عرض کیا تھا کہ علیہ السلام نے دعا کی طرف بھی لی صدری بعض حضرات نے کہا کہ دعا قبول ہوئی اور بالکل لکنت ختم ہو گئی اور بعد نے کہا کہ ذرا مرا لکنت تھی جس کی وجہ سے فرعون کہتا تھا کہ یہ تو بات بھی نہیں صاف کر سکتا اور میں کیسی طلاقت لسانی کے ساتھ تقریر کرتا ہوں تو میں بہتر ہوں کہ یہ بہتر ہے بنا ہوا ہے خدا اور مقابلہ کر رہا ہے اپنا انسان سے <laughs> اسی سے معلوم ہوا کہ وقوفی سے کہہ رہا تھا ورنہ اپنے صدر خود سمجھتا تھا بلا یبین اور قریب نہیں کہ یہ بات واضح کر سکے دوسرے لوگوں نے کہا نہیں یہ بات کہی فرعون نے ان کے پرانے زمانے کو دیکھتے ہوئے چونکہ تیس سال تو ان کے یہاں رہ چکے ہیں حضرت علیہ السلام اس کو دیکھتے ہوئے کہا ورنہ جب دعا فرمائی پروردگار نے فرمایا موسا اے موسا علیہ السلام جو مانگا سب مل گیا فلولا اول قیال منظب اگر یہ نبی ہے لولا القیا کیوں نہیں ڈالے جاتے ہیں اس کے اوپر اصویر کنگن من ذہب سونے کے اور یہی بات حضور سے کہی گئی آپ اگر اللہ کے پیمبر ہیں آپ کے کو سونے کے کنگن کیوں نہیں ملتے سونے کا مکان کیوں نہیں بنتا آپ کا آپ کا ایک باغ کیوں نہیں ہے اوجا ماحول الملائکہ یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے مخترین مل کر کے پرے باندھے ہوئے اکٹھے فرشتے کیوں نہیں آتے آگے پیچھے دائیں بائیں شاید آپ کا دھیان نہیں گیا کس لیے مطالبہ کر رہا ہے کہتا دیکھو جو بڑا آدمی ہوتا ہے افسر ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے آگے کچھ راستہ سڑک صاف کرنے والے ٹریفک ہٹو بچو کچھ دائیں کچھ بائیں کچھ پیچھے آ رہا ہے آ رہا ہے اور کچھ آگے وزل بجاتے ہوئے کچھ پیچھے دوڑتے ہوئے یہ تو اکیلا جاتا ہے اکیلا آتا ہے یہ کیسا پیمبر ہے اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے آگے فرشتے ہوں ہٹو بھاگو موسا علیہ السلام آئے پیچھے کچھ ہوتے کچھ دائیں ہوتے کچھ بائیں ہوتے اپنے اوپر قیاس کر رہا ہے اللہ کے پیمبروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی باتوں کے ذریعے سے فستخف قومہ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا دیا بدھو بنا دیا ان کی عقل کو ختم کر گیا انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو اور تو کوئی سیکورٹی والا نہیں تھا فرشتے بھیج دیتا اللہ تعالیٰ آگے پیچھے فرشتے دوڑ رہے ہوتے کچھ سیکورٹی والے ہوتے ہیں وزر بجاتے ہوئے کچھ ٹرف گھٹو بچو ایسا ہونا چاہیے تھا فتخف قومه تو انہی باتوں کے ذریعے سے اس نے بے وقوف بنا دیا قومه اپنی قوم کو فاتعوه تو قوم نے اس کی بات کو مان لیا انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ تھے بڑے نافرمان لوگ نافرمانی کرنے والے لوگ تھے فرما برداری سے نکل جانے والے لوگ تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا فرعون کا ایک زمانے تک ایک زمانے تک چلتا رہا اللہ ڈھیل دیتا رہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے فلما سفونا تو جب اس نے ہم کو غصہ دلوایا آسف یوسف عیسیٰ غصہ دلانا جب اس نے ہمارے قہر کو بھڑکایا فلما ماسفون جب اس نے ہم کو غصہ دلایا انتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا ان کو سزا دی ان سے بدلہ لیا ان کی نافرمانیوں کا اور کیسے فاغرقناہم نہ ہوں سب کے سب کو غرق کر دیا ہمارے یہاں کوئی وقت لگتا ہے اور وہ فراؤن جو کہتا تھا میں یہاں کا نوز خدا ہوں انا ربکم العلا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اس کو بھی کیسے مٹایا فجعلناہم سلفا ہم نے ان کو بنا دیا سلفا گزرے ہوئے کہانیاں بنا دیا کہانیاں سالف کی جمع سلف گزرے ہوئے لوگ سنتے ہیں لوگ ہاں جی فرعون نام کی کوئی بلا ہوتی تھی وہ مسر للآخرین اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ولما ضرب ابن مریم مسالہ اور حضرت موسی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی سنیے ولما ضرب اور جب مثال پیش کیا جاتا ہے مثال پیش کی جاتی ہے حضرت مریم کے بیٹے کی مثلا ان کو پیش کیا جاتا ہے بطور مثال اذا قوم کمن یسون اچانک تیری قوم ان کی وجہ سے ان کا نام سنتے ہی یسدون چیخنے لگتی ہے چلانے لگتی ہے شور مچاتی ہے صد یسد شور مچانا صرف شارفی الدین رحمتہ اللہ نے ترجمہ کیا تالیاں بجانا مفہوم اس کا بھی قریب قریب ہے شور مچاتی ہے کیا شور مچاتی ہے دو تفسیریں کی گئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ اللہ کے پیمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں ان کو پروردگار نے بھیجا تھا اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو مکہ کے مشرقین نے شور مچانا شروع کیا اچھا وہ اللہ کے پیمبر ہیں ان کی تو ماں تھی دیکھو ہمارے یہ معبودان باطلا یہ لات اور یہ عزا اور یہ فلاں اور یہ فلاں ان کا مقام تو ان سے بھی بلند ہے ان کا مرتبہ تو ان سے بھی پوچھا ہے او اچھا وہ تو روٹی کے محتاج وہ تو کھانے کے محتاج وہ تو پینے کے محتاج اور یہ ہمارے معبودان باطلہ تو کسی کے محتاج نہیں یہ بھی تفسیر کی گئی لیکن دوسری تفسیر اگر یہ بات بہت بڑوں نے کی مگر دوسری تفسیر چونکہ خود قرآن پاک میں آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بلند ہے وہ کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا جاتا ہے تو یہ شور بچاتے ہیں کوئی تالیاں بچاتا ہے کوئی سیٹیاں بچاتا ہے وہ مزے آ گئے وہ کس بات کے مزے آئے کہتے ہیں کہ حضرت عیسائی ابن مریم کو تو قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی ہیں بزرگ ہیں ایسے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن لوگ تو ان کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں اور ان کی بھی پوجا کر رہے ہیں تو جس طرح ہم اپنے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سب جائیں گے جہنم میں تو اس کا مطلب نوز بلا پھر وہ بھی جائیں گے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سترہ بارے میں شور بچاتے ہیں بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں وہ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے جہاں وہ جائیں گے ہمارے خدا بھی چلے جائیں گے یہ مزاق اڑانے کے لیے جان بوجھ کر کے تالیاں بجاتے ہیں شور مچاتے ہیں اذا قوم کمن ہوئی اسی دور تیری قوم اچانک شور مچاتی ہے وقالوا الہتنا خیر ام ہوا اور وہ کہتے ہیں کیا ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے اور جن حضرات نے وہ پہلی تفسیر کی نا وہ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودان باطلہ تو اسے بہتر ہے معذر ابولہ اللہ جدلا نہیں وہ اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ جدلا مگر جھگڑے کے لیے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں ہماری مراد بھی یہ نہیں لیکن کس لیے تاکہ چلو تھوڑی دیر کے لیے شور مچے گا بل ہوں قوم خسیمون بلکہ یہ ہیں ہی بڑے جھگڑالو لوگ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خدا بھی نہیں اور خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں جو تم کہتے ہو کہ ہم بھی تو اپنے معبودوں کو خدا مانتے ہیں ان کو تو ان کو بھی تو مانتے ہیں عیسائی ان ہوا الا عبد نہیں تھے تھے وہ مگر بندے انعمنا علیہ ہم نے ان پر انعام کیا تھا نبوت عطا فرمائی تھی وجعلناه اور ہم نے ان کو بنایا تھا مثلا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا تھا مثال بنایا تھا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکہ فی الارض یخلفون بعض نے اس سے تھوڑی آگے کی بات کی وہ کیا کہ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بزرگ مان رہے ہیں تو ہم تو فرشتوں کو مانتے ہیں اور فرشتوں کا نہ کوئی باپ اور نہ کوئی ماں وغیرہ ذالک کا بہت باتیں کہی گئی تفسیر میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بس وہ جو بات ہم سترہ پارے میں پڑھ چکے اسی کے مطابق ملائکہ اشکال ان کا یہ تھا کہ آپ انسان ہیں اس لیے آپ پیمبر نہیں ہو سکتے اس کے جواب مختلف موقع پر دیے گئے یہاں پھر جواب دیا جا رہا ہے لو نشا اگر ہم چاہتے ہیں لجعلنا تو ہم بنا دیتے من تم سے ملائکتن فرشتے فی الارض یخلفون جو زمین میں خلیفہ بنتے جانشین بنتے تم سے فرشتے بناتے اس کا کیا مطلب اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ اس دنیا میں فرشتے لے آتے اور یہ دنیا فرشتوں سے بس جاتی اور فرشتے ایک دوسرے کے جانشین بنتے اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے بھی فرشتے ہی پیمبر بن کر آتے جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور دوسرے معنی من کم کے معنی بدلے میں نہیں دونوں تفسیریں کی گئی بلکہ من کم کے معنی سے ہی اگر اللہ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں یعنی تمہاری جگہ ایسے تم سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو بالکل فرشتوں کے مانند ہوں نہ کھاتے ہوں نہ پیتے ہوں نہ نکاح کرتے ہوں نہ کاروبار کرتے ہوں وَإِنَّهُ فَلَا بِهَا وَاتَّبِعُونَ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اپنے باطل معذوبوں کے ساتھ جوڑ کر کے تالیاں بجاتے ہو سنو عیسیٰ علیہ السلام کون تھے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ یہ دو قراتے ہیں جو سات بڑے قرآن ہیں ان میں سے تین پڑھتے ہیں لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ اور چار پڑھتے ہیں لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ اور معنی تقریباً دونوں ایک ہی قسم کا کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں اور یا قیامت کے جاننے کا ذریعہ ہے علم ہے قیامت کا قیامت کے جاننے کا ذریعہ ہیں قیامت کی نشانی ہیں مانا ایک ہی نکلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی کا مطلب قیامت کے جاننے کا ذریعہ کا مطلب تمام مفسرین نے خاص طور سے قرطبی نے اس موقع پر وہ تمام روایتیں نقل کی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی تشریف آوری سے ہی لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت آنے والی اور پھر قیامت کے وہ سارے احوال کہ اس طرح وہ تشریف لائیں گے اس طرح تشریف لائیں گے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے اور اس سے پتہ چلے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے لیکن اس آیت پر دوبارہ غور کیجئے اِنَّهُ بے شک وہ وہ سے مراد کون ہے بولو کون سے عیسیٰ ابن مریم قرآن پاک نے یہاں عیسیٰ کا نام نہیں لیا بلکہ کیا کہا ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں وہ آئیں گے قیامت سے پہلے تو اگر کوئی کانا دجال کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں عیسیٰ ہوں گسیٹی کا لڑکا اس کو ہم عیسیٰ مانیں گے ہم اس عیسیٰ کے منتظر ہیں اور قرآن کریم اس عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی کہتا ہے ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے گسیٹی کے بیٹے نہیں اور بھی بہت سارے ہیں کوئی کہتا ہے جو زیادہ لٹریچر لکھے گا اس کا مطلب ہے وہ عیسیٰ بن جائے گا وہ قیامت کی نشانی بنے گا قرآن سے پوچھو نا اسی کو کہا تھا قرآن نے کہ باطل بس نہیں سکتا اس میں کتنے باطل آئے کتنے جھوٹے آئے تیس تو بڑے دجال کھڑے ہوں گے ہر ایک کوشش کرتا رہے گا مگر اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی عیسیٰ ہوں گے کوئی دوسرا عیسیٰ موسیٰ بن نہیں سکے گا انہو بے شک وہ جو مریم کے بیٹے ہیں لعلم للساعت وہ قیامت کی نشانی ہیں فلا تمترن بها اے لوگوں انسانوں تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو واتبعونی اور میری اتباع کرو هذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے ولا الشیطان سدہ سدو روکنا اور چاہیے کہ نہ روک دے تم کو شیطان انہو لکم عدو مبین بے شک وہ کلم کھلا تمہارے لیے دشمن ہے ولما جاء عیسیٰ بالبینات اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے واضح نشانیاں لے کر قال قد جئتکم بالحکمہ فرمایا میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کو لے کر ولیبین لکم اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے سامنے اللہ حضل اس میں سے کچھ تختلفون فیہی جس میں تم اختلاف کرتے ہو اور کس چیز میں یہودی اختلاف کرتے تھے وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں فتق اللہ واقعی تو تم اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مانو اور میں اللہ نہیں نہ ابن اللہ ہوں نہ خدا کی خدائی میں شریک ہوں ان اللہ وہ ربی بے شک اللہ وہی میرا رب ہے وربکم رب اور تمہارا رب ہے فعبدوہ بس تم اسی کی عبادت کرو خاضہ تم مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ فاختلف الاحزاب من بینہم تو اختلاف کیا مختلف پارٹیوں نے آپس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اختلاف کیا اور خود عیسائیوں نے بھی اختلاف کیا چھٹے پارے میں میں نے عرض کیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت میں ان کے تین بڑے فرقے نستوریہ یعقوبیہ ملاکائیہ یا ملکانیہ دو طریقے سے اس کا نام لکھا جاتا ہے کوئی کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا کوئی کہتا تھا تین میں سے تیسرا اور کوئی کہتا تھا نہیں خدا جو خدا ہے وہی عیسیٰ اور جو عیسیٰ ہے وہی خدا استغفر اللہ سب کو کہا فخت رف اللہ بھائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو پارٹیوں نے آپس میں اختلاف کیا فویر للذین ظلم تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا من عذاب یوم علیم دردناک عذاب کے دن سے حل الا اللہ کیا کس کا انتظار ہے مکہ والوں کو بات تو پہنچ چکی ہے دعوت تو دی جا چکی ہے نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا انتا کیا ہم بغتا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک لا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے کس کا نام ہے قیامت جگہ جگہ کہا تعارف کرایا جا رہا ہے تم کس کو سمجھے ہوئے ہو قیامت اس کا نام ہے قیامت اللہ یوم بعضهم لازن عدو دوست اس دن بعضهم لن ایک دوسرے کے لیے عدو دشمن ہوں گے المتقین سوائے پرہیزگاروں کے پرہیزگار ایک دوسرے کے دوست ہوں گے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاستہ کی روایت ہے فرمایا دوست ایک دوسرے کو پہچانیں گے متقی لوگ تقوی کی بنیاد پر جن کی دوستی تھی اور اگر ان کے دوستوں سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی اور وہ جہنم میں بھیج دیے گئے تو یہ دوست ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جائیں گے فرمایا کچھ لوگ کہیں گے جب ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا وہ عرض کریں گے بار الہا ہاں، کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے تھے ہمارے ساتھ سخت میں لگ کر نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ تیرے دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے تیرے دین کے لیے ہجرت کرتے تھے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹاتے تھے مگر وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے وہ کہاں چلے گئے پروردگار فرمائے گا ان کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی غلطیاں کچھ ایسی تھیں کہ نیکیاں کم اور غلطیاں زیادہ ہو گئیں اس لیے ان کو کچھ دیر کے لیے جہنم میں بھیجا گیا وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے وہ عرض کریں گے مالک الملک جنت میں جا کر کیا مزہ آئے گا جہاں ہمارے دوست نہیں ہوں گے پروردگار فرمائے گا اچھا تمہارے لیے جنت کو جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا بردم و سلامہ بنا دیا جائے گا جاؤ اور اپنے دوستوں کو نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ المتقین پرہیزگاروں کی دوستی رہے گی مگر شرط ہے کہ تقوا ہو خالی اتنا جی وہ فلانا بندہ نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا جکات نہیں دیتا اور جتنی دنیا کی برائیاں ہیں سب کرتا ہے لیکن نیک بندوں سے اس کی بڑی دوستی ہے وہ تو بیڑا پار کرا ہی دیں گے اس کا متقین کی بات ہے جو تقوی والے ہوں گے ان کی آپس میں دوستی ہوگی یا عباد اللہ خوفنا علیکم اليوم تقوی والوں کی بات آئی ادھر سے جہنم کی بات آئی قیامت کی بات آئی فوراً تقوی والوں کا کیا مقام ہے بیان کیا جا رہا ہے یا عبادی او میرے لا خوف علیکم تم پر کوئی خوف نہیں آج ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوں گے نہ آگے کا کوئی ڈر نہ پیچھے کا کوئی غم الذین آمنوا کون ہیں متقی لوگ جو کون ہیں میرے بندے جو ایمان لائے میری آیتوں کے اوپر وَقَانُوا مُسْلِمِينَ اور جو تھے فرما برداری کرنے والے اُدْخُلُ الْجَنَّةِ داخل ہو جو جنت میں آنو تم تم بھی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں بھی تُحْبَرُوْنَا تم کو خوش کیا جائے گا تمہارا استقبال کیا جائے گا کئی ترجمے یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب یطاف گمایا جائے گا ان کے سامنے چکر چل رہا ہوگا آئیں جائیں آئیں جائیں کس کون سی چیزیں چل رہی ہوں گی ان کے سامنے بصحاف پلیٹیں صحفت ان کی جمع صحاف ایک صحف ہوتی ہے وہ صحفت ان کی جمع ہے صحف مکرمہ یہ صحفت ان کی جمع صحاف بسحافی پلیٹیں گھمائی جا رہی ہوں گی کس کی من ذهب سونے کی وہ اقوا بن اور گلاس وہ بھی سونے کے ما تشتهي الانفس اور جنت میں وہ ہوگا جو ان کے نفس چاہیں گے وتلذ الاعین اور جس سے ان کی آنکھیں لذت محسوس کریں گی وہ ان کے لیے ہوگا وانتم تم خالدون اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے وَتِلْكَ الْجَنَّةِ اور وہ ہے جنت اللہ تیس جس کا ہم نے تم کو وارث بنا دیا جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا ہے بما تم تُمْ تَعْمَلُونَ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَا تمہارے لیے اس میں میوے ہیں کثیرتن بہت زیادہ مینہ تَعْقُلُونَ جس میں سے تم کھاؤ گے اس کے مقابلے میں ان المجرمین بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے فی عذاب جہنم وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے خالدون ہمیشہ رہیں گے لا عنہم فتر تفتیر کے معنی مطلب تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دینا تو یہاں مطلب کیا لا یفتر تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو وہم فیہ مبلسون اور وہ جہنم میں مایوس ہو کر پڑے ہوں گے مایوس کوئی امید نہیں ہوگی یہاں سے کبھی نکل سکے وما وہ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کانو لا کے لیکن وہی تھے خود ظلم کرنے والے اور پڑے ہیں پڑے ہیں تھک گئے وہاں سے دعائیں کر کر کے چیخ کے چلا کے آخر میں سب پہنچے جہنم کے سپرڈنٹ کے پاس وہ اور وہ آواز لگائیں گے یا مالک اے مالک اور مالک کس کا نام جہنم کے سپرنڈنٹ کا جو تمام فرشتوں کے اوپر ذمہ دار اس کا نام مالک اے مالک لیقضی علینا ربک چاہیے کہ تیرا رب موت دے دے ہم کو علا من موت موت دے دے ہم کو دعا کرو تاکہ ہمیں موت نصیب ہو جائے اعلیٰ انکم ماکسون فرمایا تم یہیں پڑے رہو گے تمہیں نہیں یہاں سے نکالا جائے گا موت کو بھی موت آ چکی ہے تم یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں چھ فرشتوں کے نام ہیں قرآن پاک میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پڑھ چکے ہم سورہ بکرا میں اور ہاروت اور ماروت کتنے ہو گئے چار اور سورہ رات میں پڑھا یوسب الرعد حضرت رات اور اب پڑھ رہے ہیں حضرت مالک علیہ السلام یہ چھ فرشتوں کے نام آئے اور اس کے علاوہ منک الموت البی وکل بکم وہ فرشتہ جس کو تمہارے ذمے تمہاری موت جس کے ذمے لگائی گئی ہے مگر نام نہیں ان کا آیا ہم یحسبون ولکن لقد جئناکم بالحق کیوں پڑے رہو گے یہاں اس لیے کہ تم نے کیسے گندے کرتوت کیے تھے یقیناً ہم تمہارے پاس سچ لے کر آئے تھے ولکن اکثرکم للحق کارہون لیکن تم میں سے اکثر سچ کو ناپسند کرنے والے تھے حق لے کر آئے تھے اور تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے حق نہیں اچھا لگتا تھا ام ابرم فانا مبرمون ابرم یبرم مضبوط کر لینا پکا ارادہ کر لینا کیا انہوں نے کوئی معاملہ پکا کر لیا ہے دین کو مٹانے کے لیے فنا مبرمون تو بے شک ہم بھی ہیں پکا کرنے والے ہم یہ کیا وہ گمان کرتے ہیں انا لا نسمعو کہ ہم نہیں سنتے ہیں سر کی پوشیدہ باتوں کو نجما ہوں اور ان کی سرگوشیوں کو گویا یہ وہ دور ہے جس میں مکہ کے مشرق آپس میں مل کر مشورہ کر کے پکا کرتے ہیں نہیں چلنے دیں گے اس دین کو اور پھر چپ کے چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں چلنے دیں گے انمشو اصب علی آلہتکم چلو ڈٹ جاؤ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے فرمایا ہم سن رہے ہیں بلا ہاں ہاں سن رہے ہیں ورسلنا لدیہم یکتبون اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس اس کو ریکارڈ بنا رہے ہیں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین آپ فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد اگر رحمان کے لیے کوئی اولاد ہوتی بات وہیں سے شروع ہوئی تھی شروع صورت میں آیا تھا فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت وزیر علیہ السلام کو اگرچہ ان کا یہاں ذکر نہیں لیکن ان کو مانتے ہیں اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں ہوں سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا بعض حضرات نے یہ ترجمہ بھی کیا کہ بالفرق مان لو کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے اگر پروردگار کا کوئی بیٹا ہے تو یہ بتاؤ کہ کائنات میں سب سے زیادہ اس کا عبادت گزار کون ہے مکہ کے کافر بھی کہیں گے جی عبادت کو سب سے زیادہ آپ ہی کرتے ہیں تو اگر بیٹا ہوتا کوئی اور سب سے بڑا عبادت گزار میں ہوں تو پھر سب سے پہلے کون اس کی عبادت کرتا وہ کئی اولاد ہوتی تو میں کرتا سب سے پہلے لیکن جب میں بھی میں نہیں کر رہا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو کیسے اس کی پوجا ہو سکتی ہے لیکن دوسرے حضرات نے یہ ترجمہ نہیں دوسرا ترجمہ کیا ایک تو یہ ترجمہ کیا ان یہ نافیہ ہے شرطیہ نہیں تو پھر مطلب کیا ان نل الرحمان والد یقیناً رحمان کا کوئی اولاد نہیں ہے رحمان کی کوئی اولاد نہیں فانا اول العابدین میں تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں مالک الملک کی اور دوسرا یہ کہ عابدین یہ اس مشہور معنی میں نہیں ہے وہ ہے آباد یا بدو ویسے امام بخاری نے کہا کہ ان نافیہ ہے اس کا معنی کہ بیٹا ہے ہی نہیں میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں دیا بدھ نہیں بلکہ ابھی دیا جس کے معنی انکار کرنا اگر تم کہتے ہو کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے اس کی اولاد ہے فانا اول العابدین تو میں سب سے پہلے انکار کرنے والا ہوں نہیں ہے سبحان رب السماوات والارض پاک ہے وہ ذات جو رب ہے مالک آسمانوں کا اور زمین کا یہ تینوں تفسیریں کی گئی اور ہماری تفسیروں میں تینوں موجود ہیں پاک ہے وہ ذات جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے رب العرش جو عرش کا رب ہے اما یسیفون پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ بیان کرتے ہیں فضر تو چھوڑ دیجئے آپ ان کو یقو وہ گپے لگاتے رہیں بیکار باتوں میں لگے رہیں وَيَلْعَبُوا اور کھیلتے رہیں حَتَّى يُلَاقُوا یہاں تک کہ ملاقات ہو جائے ان کی يَوْمَهُمْ اپنے اس دن سے الَّذِي یو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے تم اس کی اولاد مانتے ہو کس مالک کا تعارف کرایا گیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا وہ وہ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا وہ جو آسمانوں میں الہ ہے وَفِي الْأَرْضِ ارد اور جو زمین میں الہ ہے جو اوپر بھی خدا زمین میں بھی خدا اور تم جن کو خدا مانے ہوئے ہو وہ ایک گاؤں میں خدا مانے جاتے ہیں دوسرے میں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے وہ البی وہی ہے وہ ذات جو آسمانوں میں خدا ہے اور جو زمین میں خدا ہے وہ الحکیم العلیم اور وہ بہت حکمت والا اور جاننے والا ہے وہ تبارک الذی اور برکت والا ہے وہ ملک السماوات والارض جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی جس کے لیے زمین کی بادشاہی وما بینهما اور جو کچھ ان کے بیچ میں اس کی بادشاہی وعنده علم علم اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی وہ الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا ولا الذين يدعون اور نہیں مالک ہیں وہ جن کو تم پکار جن کو یہ پکارتے ہیں یدعونہم مفعول چھپا ہوا ہے من نہیں وہ مالک ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا الشفاعت سفارش کرنے کے الا من شهد بالحق مگر وہ جو گواہی دیں بالحق کی حق کی اور وہ انبیاء کرام ہیں وہ شہداء ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں وہ ہم جو جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے جو اس کی توحید کو جانتے ہیں وہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن مگر کب کریں گے جب ان کو مالک الملک کی اجازت دے گا اور کس کے لیے کریں گے ہم پڑھ چکے لمن ارتضا جس سے رب راضی ہوگا اس کی کریں گے ولا کا ہوں اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلا ہوں کس نے ان کو پیدا کیا اللہ پھر دوبارہ وہ بات دہرائی گئی کیسے عجیب قسم کے شرک میں مبتلا ہیں پوچھو پیدا کس نے کیا کہتے ہیں اللہ نے اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے ان کو پیدا کیا اس سے پہلے تھا آسمان کس نے بنا زمین کس نے بنائی یہ نظام کس نے چلایا یہاں سوال ہے تم کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ ضرور بِضرور کہیں گے یہ سب کچھ اللہ نے کیا اور ہم کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا فَأَنَّا يُفَكُونَ تو تم تو وہ کدھر پھرے جا رہے ہیں یا وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں جب یہ مان گئے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے لا یؤمنون رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دعوت دینا اور ان کا نہ ماننا اس کے اوپر آپ کا غمگین ہونا اسی کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیا جاتا ہے اور آپ کی دعوت کی قسم کھائی جاتی ہے وقیل ہی اور قسم ہے قسم ہے ان کے کہنے کی کن کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی قول کے معنی کہنا اور جس طرح قول ہوتا ہے اس طرح قیل بھی ہوتا ہے ان کے کہنے کی قسم یا ربی اے میرے رب انہا اولائی قوم بے شک یہ ایسے لوگ ہیں لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کہنے کی قسم فَإِنْ أَنَّا يُفَقُونَ إِنَّهُمْ يُفَقُونَ یہ پھیرے جا رہے ہیں دوسروں کی بات مان رہے ہیں جو ان کو حق سے پھیر رہے ہیں اور ان کی بات نہیں مان رہے ہیں جن کے قول کی پروردگار قسم کھا رہا ہے آپ درگزر کیجئے ان سے اور درگزر کیجئے اور اوپر چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑنے اور درگزر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دعوت نہ دیجئے دعوت دیتے رہیے البتہ ان کی پریشانیوں کی ان کی تکلیف کی ان کے ظاہر کہنے کی مسحور کہنے کی کاہن کہنے کی پرواہ نہ کیجئے بک سلام اور آپ کہہ دیجئے سلام سلام متارکہ ہماری طرف سے تم کو سلام نہیں مانتے ہو تو پھر تم تمہارا اپنا کام جانو ہم اپنا عمل کر رہے ہیں ان قریب وہ جان لیں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا صدق اللہ مولانا صلاح